اس نے خواب میں دیکھا ایک ہال میں کتاروں کی صورت آفس کیبن بنے ہیں کی بورڈس کے کھڑکنے کی آوازیں فون کی گھنٹیوں کا شور ہر طرف لوگ فائلوں اور لیپ ٹاپس میں سردیے بیٹھے ہیں تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی ہے اس نے سفید منی کوٹ پہن رکھا ہے اور سنہرے بالوں کے حالے میں دمکتے چہرے پہ غصہ نمایا ہے وہ سیدھ میں دیکھ رہی ہے ہال کے آخری سرے کی طرف جہاں کیبن ختم ہوتے ہیں آخری کیبن میں ایک لڑکی سر جھکائے کام کرتی نظر آ رہی ہے اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھے تالیا قدم قدم چلنے لگتی ہے فائلیں اٹھائے آگے پیچھے جاتے لوگ ہٹ ہٹ کے اس کو راستہ دے رہے ہیں وہ ماتھے پہ بل ڈالے تیز تیز چلتی اس لڑکی کے سر پہ آ کے رکتی ہے کیبن کی دیوار چھوٹی ہے اندر بیٹھی لڑکی چونک کے اسے دیکھتی ہے وہ جیب سے ایک لفافہ نکالتی ہے اور اسے بے نیازی سے لڑکی کی طرف ڈال دیتی ہے لفافہ میز سے پھسلتا ہوا نیچے جا گرتا ہے میں تمہیں نوکری سے فارغ کرتی ہوں ایک باکس میں اپنا سامان ڈالو اور رخصت ہو جاؤ اور یہ یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر ہے وہ جس انگلی سے لفافے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس میں آنسو شکل کی سرخ یا کود جڑی انگوٹھی دمکتی دکھائی دے رہی ہے مجھے بتاؤ تالیہ تم کس کو لائی ہو اپنی دنیا سے مراد راجا اس کو دونوں کہنیوں سے تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا تالیا کے چہرے پہ سایہ سا آیا مگر پھر گزر گیا لمحے بھر کو بھی نہیں ٹھہرا تو یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں وہ جبرن مسکرائی اتنی کمزور ہے تالیا کے وقت کا دروازہ اکیلے پار کرنے سے ڈرتی ہے استحزائیہ سان انداز تھا اس کا مراد نے جھٹکے سے اس کی کوہنیاں چھوڑی اور برہمی سے اسے دیکھا میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو لڑکی جو پوچھا ہے وہ بتاؤ کوئی نہیں آیا میرے ساتھ باپا میں اکیلی ہوں مگر مجھے اکیلا دیکھ کے ادھورا مت سمجھیے گا میرے زمانے کی لڑکیوں کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کے سارے محل کو اکیلی ہی کافی ہوں اور آخری بات شانوں سے لباس جھٹک کے درست کیا گویا مراد کے سخت لمس کو تحقیر سے جھٹکا ہو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کی سوچ سے زیادہ ماضی سے واقف ہوں اور شاید مستقبل سے بھی ایک نگاہ غلط باپ پہ ڈال کے اس نے ادب سے سر جھکایا باپا کہہ کے الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی راجہ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا کمرہ اب خالی رہ گیا تھا چند ثانیے بیتے اور دستک ہوئی پھر ایک ادھیڑ عمر مرد داخل ہوا یہ راجہ کا خاص قادم تھا جس کو اس روز وہ نئی کشتی بنانے کا حکم دے رہا تھا عارف مراد نے اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھا میں درست تھا وہ کسی کو ساتھ لے کر آئی ہے مگر راجہ عارف کو اجنپا ہوا کیا انہوں نے خود اقرار کیا ہے اس نے مجھے باپا کہہ کے پکارا وہ عرصہ ہوا مجھے راجہ کہتی ہے باپا کہنے کا مطلب ہے وہ دیانت داری سے کام نہیں لے رہی پھر وہ میز کی طرف آیا اور دراز سے ایک کاغذ نکال کے عارف کی طرف بڑھایا عارف نے کاغذ تھاما اور تہ کھولی سیاہ روشنائی سے بنا خاکہ دیکھ کے وہ چونکا یہ تو وقت کی مہر ہے تم میرے واحد تمبورو ساتھی ہو جس کو میں بچا کے محل تک لایا ہوں تم وقت کی مہر سے واقف ہو مگر تمہارے سپاہی نہیں جانتے ہوں گے تم یہ خاکہ ان کو دو اور کہو وہ سارے ملاقہ میں بکھر جائیں اور جس مرد کی گردن کی پشت پہ یہ نشان دیکھیں اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں اس کے ساتھ آنے والی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اوڑھنی سے سر ڈھکے رہے تو ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے راجا مراد نے ٹھنڈی سانس بھری میں نے اپنی بیٹی سے ابھی تفتیش کیوں کی عارف اس لیے تاکہ وہ کوئی غلطی کر دے اور اس نے کر دی اس نے کہا اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی واپس آنے کے لیے اس نے انسان نہیں کہا اس لیے جاؤ اور ایسا مرد ڈھونڈو جس کی گردن پہ یہ مہر ہو عارف کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی وہ سمجھ گیا جو حکم راجا پھر اسے خیال آیا اور وہ کشتی وہ اگلے ہفتے تک تیار ہو جائے گی پھر میں اس مہینے کا بقایا سونا جزیرے پہ پہنچا دوں گا ہاں یہ کام جلدی کرنا مال زیادہ ہے اور یہاں محفوظ نہیں ہے مگر احتیاط سے تمہاری کمی کسی کو محسوس نہیں ہونی چاہیے جو حکم راجا وہ چلا گیا تو راجا واپس کرسی کھینچ کے بیٹھا اور لکڑی کی ننی کشتی اٹھا لی اب اسے اس کشتی کا باد بان بنانا تھا اس نے سفید کپڑا اٹھایا اور کینچی سے اسے کترنے لگا جھکے چہرے پہ چھائی سختی صاف دکھائی دے رہی تھی شہزادی تاشا کے خواب گاہ کے سامنے بنی بالکنی میں تالیا بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی اور سامنے مسہری پہ بیٹھے ایڈم کی نظریں اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں اسے گمان گزرا کہ وہ مرسل شاہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے نہیں نہیں اور جائیں آپ سلطان مرسل کے پاس اتنی بند صبر کے اور کریں آپ ان کو متاثر کرنے کی کوشش یہ تو ہونا ہی تھا وہ رکی اور اسے گھور کے دیکھا میں اس وقت مراد راجہ کی وجہ سے پریشان ہوں ان کو شک پڑ گیا ہے کہ میں اپنی دنیا سے کسی کو ساتھ لائی ہوں اوہ ایڈم کے لب سکڑے مگر ان کو کیسے علم ہوا کیونکہ پہلی دفعہ چابی سے دروازہ کھولنے پہ جب چابی ٹوٹتی ہے تو یاداشت چلی جاتی ہے اسی چابی سے دوبارہ دروازہ کھولنے پہ چابی تحلیل ہوتی ہے اور چکر مکمل ہو جاتا ہے تو یاداشت واپس آ جاتی ہے لیکن راجا نے بھانپ لیا ہے کہ میری یاداشت واپس نہیں آئی کیونکہ ہم نے چابی کے چکر کو خراب کر دیا ہے پہلی دفعہ دروازہ میں نے کھولا تھا میری یاداشت چلی گئی دوسری دفعہ وان فاتح نے کھولا اس لیے میری یاداشت واپس نہیں آ سکی تو وان فاتح کی یاداشت کیوں نہیں گئی کیونکہ یاداشت پہلے چکر پہ جاتی ہے جب چابی ٹوٹتی ہے بڑا ہی کوئی سائنس دان ہے آپ کا تالیا نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا اگر تم چابی وان فاتح کے پاس نہ لے کر جاتے اور وہ اس کو نہ جوڑتے تو میں خود دروازہ کھلتی اور راجا کو ہرگز شک چکنا ہوتا ہاں بس گھوم پھر کے میرے اوپر آ جایا کریں وہ خفا ہوا پھر دیکھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے ٹہلنے لگی ہے تو گہری سانس لی اور تسلی دینے والے انداز میں بولا اچھا اتنی پریشان نہ راجا کو کیا معلوم کہ کون آیا ہے وہاں سے میں تو ایک مورخ ہوں جس کو آپ نے گرفتار کر کے ماشاء اللہ اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ میرے اوپر شک تمہاری فکر کون کر رہا ہے ایڈم مجھے وان فاتح کی فکر ہے ایڈم نے خفگی سے ابرو اٹھائے یعنی میرے اندر واقعی سیل للتے ہیں نہیں ڈفر کیونکہ تمہاری گردن پہ وقت کی مہر نہیں ہے وان فاتح کی گردن پہ ہے تمہاری طرف سے کوئی مشکوک نہیں ہوگا ہے ایڈم نے بے اختیار اپنی گردن کو چھوا میری گردن پہ کیوں نہیں ہے مہر میں نے بھی تو وقت کا دروازہ پار کیا تھا کیونکہ مہر صرف چابی سے دروازہ کھولنے والے کی گردن پہ ہوتی ہے یہ چابی ایک شخص کے لیے بنائی گئی تھی شکار بازوں کو کیا معلوم تھا کہ ہم تین لوگ اس سے چوکھٹ پار کر لیں گے یعنی میں بس سپلی کے ساتھ آ گیا ہوں ہوں منہ میں بڑبڑایا مگر تالیہ نے نہیں سنا وہ تھک کے جیسے سامنے والی مسحری پہ آ کے بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا سنہری بال چہرے کے دائیں بائیں گرتے چلے گئے پہلے مسئلے کم تھے کیا جو یہ اب نیا مسئلہ آ گیا ہے وہ سخت کبیرہ خاطر لگ رہی تھی آپ کا مطلب ہے آپ کی سلطان کو متاثر کرنے کی کوشش سے جنم لینے والا مسئلہ اس کی زبان پہ کھجلی ہوئی تالیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور برہمی سے گھورا۔ بننا سنورنا شہزادیوں کی مجبوری ہوتی ہے اور میں سلطان کے پاس کام کے لیے جاتی تھی وہ باس ہیں اور میں ان کی ایڈوائزر ایسے میں ان کی طرف سے ذاتی ایڈوانسز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں اگر میں ملیشیا میں ہوتی تو ان کو سو کر دیتی ایڈم جواب میں ہنس پڑا آپ اس وقت وہ این جی اوز والی فیمنسٹ آنٹی لگ رہی ہیں چیتالیہ مگر وہ جواب میں نہیں ہنسی، سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی تو ایڈم کو چہرے پہ سنجیدگی لانی پڑی یعنی تم بھی عام مردوں کی طرح ہو وکٹم شیمنگ کرنے والے مظلوم کو الزام دینے والے سنو ایڈم اپنا رویہ تبدیل کرو اگر آفس میں عورت ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باس کے ساتھ بات کیوں کر رہی تھی سڑک پہ ہراس ہوتی ہے تو یہ مت کہا کرو کہ وہ باہر کیوں نکلی قتل ہونے والے وکٹم کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ قاتل کے پاس گیا ہی کیوں مگر ہریسمنٹ کا شکار ہونے والی عورت کے بارے میں ہمیشہ تم لوگ پہلے وکٹم کو الزام دیتے ہو سلطان مرسل کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہی ہیں آپ مجھے سلطان پہ غصہ نہیں ہے مجھے اپنے باس پہ غصہ ہے ایک باس ہو کے انہیں اپنی امپلائی کو یوں ہراس نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس کی شکل دیکھ کے وہ ذرا حیران ہوئی مگر تم نہیں تم جانتے ہی نہیں ہو کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے ایڈم نے ادھر ادھر دیکھا پھر سر کھجایا مجھے معلوم ہے کسی کو تنگ کرنا دست درازی وغیرہ وغیرہ مگر خیر اب آپ پہ اتنا بھی کوئی ظلم نہیں ہوا چیتالیہ ایک رشتہ ہی تو بھیجا ہے آقا نے آقا نے یہ رشتہ دربار میں بھیجا ہے دربار ایک آفس ہے اور میں آقا کی ایڈوائزر ہوں وہ ہماری ورک پلیس تھی ادم ورک پلیس پہ کام سے ہٹ کے ذاتی تعلق کا صرف اشارہ دینا بھی ہریسمنٹ میں شمار ہوتا ہے اور اس نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی اگر آپ کا باس سلطان مرسل جیسا نکما آدمی نہ ہوتا تو آپ تب بھی برا مانتی ماننا چاہیے کیونکہ کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنے والے لوگ ہر مہذب معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں اب تم ٹھہرے بگوڑے فوجی تم کہاں گھومے پھرے ہوگے مغربی ممالک میں اس لیے تمہارے علم میں اضافہ کرتی چلو ایڈم نے دانت کچ کچائے یہ مغربی ممالک جن کو تم برائی کا گھر سمجھتے ہو نا وہاں بھی کام کی جگہ پہ تعلقات قائم کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ہریسمنٹ کے قوانین وہاں بہت سخت ہوتے ہیں میرے جاب لیس ہونے پہ چوٹ کرنے کا شکریہ ذرا میرے علم میں مزید اضافہ کریں گوروں کو اس سب سے کیا مسئلہ ہے انہوں نے کون سا اللہ کو منہ دکھانا ہوتا ہے کیونکہ ایسے تعلقات کبھی بھی برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ان سے کام متاثر ہوتا ہے باس سیکرٹری سے ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈاکٹر مریض سے فلم ڈائریکٹر کسی اداکارہ سے افیئر چلانا تو درکنار اگر اسے غلط ٹیکس بھی بھیجتا ہے تو یہ جرم ہے پوچھو کیوں جیسے میں پوچھوں گا نہیں تو آپ بتائیں گی بھی نہیں وہ اس لیے عقل مند کیونکہ ایسے تعلقات میں ایک فریق کمزور ہوتا ہے اور دوسرے پہ انحصار کرتا ہے اپنی جاب یا گریڈس کے لیے جیسے سیکریٹری یا اسٹوڈنٹ اس کا پلڑا نیچے ہوتا ہے اور دوسرا فریق پوزیشن آف پاور پہ ہوتا ہے جیسے استاد یا باس اس لیے یہ تعلق پریڈیٹری تعلق بن جاتا ہے طاقتور کمزور کو ناجائز باتوں کے لیے مجبور کر سکتا ہے اس لیے مغربی ممالک میں بھی ایسے تعلقات برے سمجھے جاتے ہیں میں نے اتنے روپ دھار کے اتنی نوکریاں کی ہیں ایڈم کی تمہاری سوچ ہے مگر ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لڑکیاں نوکری کرنے تو آ جاتی ہیں مگر ان کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ انہیں باس کی بات کا جواب مسکرا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خیر یہ نوکری کرنے والی بات تم کہاں سمجھ سکتے ہو بالکل میں کہاں سمجھ سکتا ہوں میں ٹھہرا بھگوڑا فوجی خیر آپ سلطان مرسل کو سو کرنے کے منصوبے بنائے میں چلتا ہوں اور یہ بنگا رایا ملایا کا اگلا باب لایا تھا اسے پڑھ کے کل دربار میں بھجوا دیجیے گا مجھے یہ پڑھ کے سنانا ہوگا وہ گلابی غلاف میں لپٹے کاغذوں کو میز پہ رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاں ماتھے کچھ ہوا وان فاتح نے کہا تھا کہ آپ سلطان مرسل سے دور رہیں وہ بالکل سی گئی انہوں نے یہ کہا جی چی تالیا انہوں نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسری دنیا میں وہ آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ موجود نہیں ہے آخری فکرہ نظریں جھکا کے ادا کیا اور باہر نکل گیا وہ گم سن سی بیٹھی رہی اس کی بات سنی ہی نہیں فاتح نے ایسا کیوں کہا کیا ان کو میری پرواہ ہے ایڈم باہر نکلا تو باہر دربان کے ہمراہ شریفہ کھڑی تھی وہ آگے بڑھنے لگا جب وہ لپک کے اس کے پیچھے آئی سنو آدم کمر پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی سنا شریفہ بنتے آدم وہ ٹھٹکی۔ میرے بابا کا نام تو جابر ہے یقیناً کوئی جابر ہی ہوگا تمہارا باب میں تو آدم علیہ السلام کی بات کر رہا تھا جو ہم سب کے باپا ہیں ٹھہرو ٹھہرو تمہارا نام شریفہ بنت جابر ہے تمہارا نام سنا سنا سا کیوں لگتا ہے مجھے غور کیا مگر یاد نہ آیا شاید اس نام کی کوئی کلاس فیلو تھی اس کی خیر آگے بڑھ گیا شریفہ نے تنک کی رفتار تیز کر کے اس سے ملنے کی کوشش کی او ہو بات تو سنو میں کانوں سے سنتا ہوں اور الحمد للہ میرے دونوں کان کھلے روشن اور ہوادار ہیں تمہاری کتاب کا پہلا باپ سنا تھا میں نے اس دن دربار میں شہزادی کی بہت تعریفیں لکھی تھی تم نے تم نہیں سمجھو گی بی بی اس نے چلتے چلتے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا میں سمجھتی ہوں سب اچھی طرح اسی لیے تمہیں نصیحت کرنے رک گئی ایڈم کے قدم رکے اس نے ٹھٹک کے گردن موڑی ابرو اکٹھے کیے کیا مطلب شریفہ نے آنکھیں گھمائی ایسی تعریف مورخ بن کے لکھی تھی اسی لیے سلطان نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا مگر ایسی تعریف آدم بن کے مت لکھنا محل سے باہر پھینکوا دیے جاؤ گے وہ بالکل سن ہو گیا دم سادے پلک تک نہ جھپک سکا وہ قریب آئی اور دھیرے سے بولی محبت بھرے نامے لکھنے کا تجربہ مجھے بھی ہے آدم مگر تم شہزادی کے برابر کے نہیں ہو تم ایک مورخ ہو ایک غلام ایک قیدی اور وہ شہزادی ہے شہزادیاں محبت کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتی ہیں نیچے نہیں تمہارے لکھے الفاظ وہ صرف خوشامد کے نہیں تھے وہ دل سے لکھے گئے تھے اتنا دل سے نہ لکھا کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے وہ ہمدردی اور افسوس سے کہہ رہی تھی جب وہ خاموش ہوئی تو وہ ہلکا سا ہنسا جن لوگوں کے پاس کرنے کے لیے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے جاؤ شریفہ خاتون جا کر محل کے جادے صاف کرو اور اپنے دماغ کے بھی پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا وہ پیر پٹک کے کر کے رہ گئی جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی گویا کرنٹ کھا کے وہ سیدھی اٹھ بیٹھی کمرہ اندھیرا تھا کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور مدھم چاندنی اندر جھانک رہی تھی نے کسی قسم کی روشنی نہیں جلائی بس دم سادے بیٹھی رہی اس کا خواب خوفناک ہرگز نہ تھا اس نے ایک آفس دیکھا تھا جس میں وہ آگے چلتی جاتی ہے اور ایک لڑکی کا ٹرمینیشن لیٹر اس کے منہ پہ مار کے آتی ہے عام سا خواب تھا مگر وہ نئے زمانے کا خواب تھا آفس کمپیوٹرز اکیسویں صدی کا ملیشیا وہ دنگ بیٹھی تھی پہلے اسے لگا کہ ایڈم سے آج آفس جاب کے بارے میں بات کرنے کا اثر تھا کہ ذہن نے اسے ماضی میں کی گئی کوئی آفس جاب خواب کی صورت دکھا دی ہے مگر نہیں خواب میں اس کے سنہرے بال اور ہاتھ کی سرخ انگوٹھی وہ سب بتا رہا تھا کہ یہ منظر مستقبل کا تھا یہ بھی واقع ہونا تھا اس کا مطلب تھا وہ واپس جائے گی وہ ایک دفعہ اپنی اصل دنیا میں واپس ضرور جائے گی وہ دل پہ ہاتھ رکھے بے یقین سی بیٹھی تھی دنگ متحیر پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے دل خوشی سے بھرنے لگا وہ واپس جائے گی اسے وقت کی قید سے نجات مل جائے گی بلا آخر وہ اٹھی اور بال جوڑے میں لپیٹے پھر دیا سلائی رگڑی تو شولا چمکا پھر اس نے چراغ روشن کیا اور پھر ریشمی رومال میں لپٹا دستہ اٹھا لیا اندر خوبصورت لکھائی میں تحریر کردہ کاغذ سلیقے سے رکھے تھے تالیہ نے آنکھیں رگڑی اور زرد روشنی میں انہیں پڑھنا شروع کیا دیکھوں تو صحیح میرے بارے میں کیا کیا لکھا ہے اس نقلی فوجی نے خدا کی قسم ایک بھی غلط لفظ ہوا تو مگر سوچے منتشر ہو گئی پھر جیسے جیسے پڑھتی گئی لب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے کس سے ہم تم کو کیا سنائیں بندہ ہارا کی بیٹی کی رحم دلی کے ایک دن جو سوار ہوا مورخ شاہی بھگی میں اور شہزادی کے قافلے کے ساتھ جا اترا ملاقہ کے بازار میں تو دیکھتا ہے کہ وہ سادہ لباس میں چگا پہنے چہرہ ڈھکے پھر رہی ہے عام لوگوں کی طرح ایک ایک کا حال پوچھتی غریبوں کے دروازوں پہ نشان لگاتی تاکہ شاہی سپاہی رات کو رکھ جائیں وہاں اشرفیوں کی تھیلیاں اور ایسے میں بندہ ہارا کی بیٹی کا چہرہ دیکھو تو وہ معصوم خوشی سے دمک رہا ہوتا تھا اور وہ پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اس کی سخاوت کے ایک ڈیڑھ واقعے کو ایڈم نے بڑھا چڑھا دیا تھا خیر سچ ہی تھا وہ مسکرا کے اس نے ورک پلٹا اگلے صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھ کے اس کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی سن باؤ کی سرخ حویلی پہ فجر قضا ہوتی دکھائی دے رہی تھی زمانہ جدید میں اس گھر کے باہر بازار تھا اور آس پاس مکانات مگر اس قدیم دور میں اس کے سامنے سبزہ زار تھا اور طویل قطار میں درخت لگے تھے جن کے ساتھ چند گھوڑے بندھے تھے فاتح صبح صبح گھوڑوں کے ساتھ مصروف کھڑا دکھائی دیتا تھا سرمئی کرتے پاجامے میں ملبوس بال اسرے سے تازہ چھوٹے کر رکھے تھے اور چہرے پہ سنجیدگی تاریخ کیے وہ جھک ایک گھوڑے کی لگام کھول رہا تھا مارننگ واک پہ جا رہے ہیں کیا آواز پہ لگام کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے جھکے جھکے چہرہ موڑا تو دیکھا سامنے بشاش سا ایڈم کھڑا مسکرا رہا تھا تم فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی لگام کھول کے سیدھا ہوا اور بازو سے سبزہ زار کی طرف اشارہ کیا گویا اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہوں محل سے وقت وقت نکلنا آسان ہوتا ہے تمہارے لیے وہ دونوں اب درختوں کی قطار میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے گھوڑے کی لگام فاتح نے تھام رکھی تھی وہ وانگلی کا محبوب گھوڑا تھا اور روز صبح اس کو چرانے لے کر جانا غلام کے فرائض میں شامل تھا شہزادی نے مجھے مورخ مقرر کیا ہے جناب مورخ نے فرضی کالر جھاڑے چھوٹے کرتے کے اوپر بنا آستین کے جیکٹ سی پہنے نیچے پاجامہ اور سر پہ ٹوپی جمائے وہ واقعی کوئی شاہی عہدے دار لگتا تھا اور مورخ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا وہ کیوں کیونکہ مورخ رائٹر ہوتا ہے اور رائٹر سے سب کو ڈرنا چاہیے ان کو آپ اچھے لگیں گے تو آپ کا ذکر اپنی تحریر میں ایک بار کریں گے برے لگیں گے تو بار بار کریں گے فاتح ہنس دیا تم لکھنا انجوائے کر رہے ہو بہت زیادہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر اللہ نے لکھنے کے لیے اتنی تڑپ کر رکھی ہے مجھے لکھ کے سکون ملتا ہے جیسے میں خود اپنا کتھارسس کر رہا ہوں وہ گھاس پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہا تھا کس وقت لکھتے ہو جس وقت سارے بڑے رائٹرز لکھتے ہیں اور وہ وقت کب ہوتا ہے جب موڈ اچھا ہو اس نے ہنس کی شانوں اچکا دیے وہ دونوں اب درختوں کے پاس سبزہ زار پہ نکل آئے تھے فاتح نے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی تو وہ سر جھکائے گھاس میں منہ مارتا آگے بڑھتا گیا اپنی شہزادی کو میرا پیغام دیا تھا وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو ایڈم نے گہری سانس لی بے فکر رہیں وہ آقا سے دور ہی رہیں گی وہ خود بھی اس بات سے خوش نہیں ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ چابی تلاش کرے تاکہ ہم واپس جا سکیں وہ اس بات سے بہت ناخوش لگتا تھا راجہ مراد کو شک پڑ گیا ہے کہ کوئی چیتالیہ کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی گردن کے نشان کی مدد سے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے چیتالیہ نے یہ غازہ بھیجا ہے اس نے ایک پوٹلی سی لباس سے نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی آپ روز یہ تھوڑا سا غازہ پانی میں گھول کے اس نشان پہ لیپ لیا کریں وہ چھپ جائے گا ہوں اس نے پوٹلی الٹ پلٹ کر کے دیکھی اور جیب میں رکھ لی پھر گردن موڑ کے گھوڑے کو دیکھنے لگا جو گھاس میں سردی کچھ تلاش کر رہا تھا گھوڑے پہ نظریں جمائے فاتح نے دوبارہ بات کا آغاز کیا آج وانگلی کے ساتھ مجھے سلطنت محل جانا ہے معلوم ہے وانگلی نے آپ کا نام مہمانوں کی فہرست میں ڈالا ہے دربار کی کاروائی کے بعد آج بنگا رایا ملایا کا نیا باب بھی پڑھ کے سنایا جائے گا اس میں آپ کا ذکر بھی ہے مگر جو بنگر آیا ملاو میں نے پڑھی تھی اس میں میرا ذکر نہیں تھا کیونکہ آنے والی صدی میں پرتگالی جب ملاقہ پہ حملہ کریں گے تو محلات اور کتب خانے جلا ڈالیں گے یقیناً انہوں نے ہی اس کتاب کو جلا ڈالا ہوگا اور بعد میں یہ لوگوں کی یاداشتوں سے دوبارہ لکھی گئی ہوگی اس لیے غلطی سے آپ کی جگہ وانگلی کا نام لکھا گیا ہوگا وان فاتح نے جواب نہیں دیا بس اس کے ساتھ گھاس پہ چلنے لگا اور تم ٹھیک ہو ایڈم گزارا کیسا ہو رہا ہے تمہارا محل میں ایڈم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ پھیل گئی سر اگر میں کسی انسان سے اس حد تک متاثر ہونے لگوں کہ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگے اور اس کا روب ہر وقت میرے اوپر چھانے لگے اور مجھے اس کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہونے لگے تو آپ کے خیال میں میں کس جذبے کا شکار ہوں لو سیلف اسٹیم کا وہ جو محبت کی طرح کے کسی جواب کی توقع کر رہا تھا ایک دم بھون چکا رہ گیا جی میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی یہ تب کی بات ہے جب میں اسکول میں تھا وہ اپنے آپ کو بے حد محبت کرنے والا سمجھتی تھی کوئی نیا ٹیچر ہو یا نیا کلاس فیلو لڑکی ہو یا لڑکا وہ اس سے فوراً دوستی کی خواہش کرنے لگ جاتی اور پھر اس نئے شخص کی توجہ پانے اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر حد تک چلی جاتی تھی آخر میں لوگ اسے بیزار آ کے اسے چھوڑ جاتے تھے اور وہ کراتی رہتی تھی کہ لوگوں نے اس کے محبت کرنے والے دل کے ساتھ کیا برا سلوک کیا مگر وہ لڑکی محبت سے مقلوب نہیں تھی وہ صرف لو سیلف اسٹیم کا شکار تھی کیا مطلب سر تمہارا اور تالیہ کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے آگے چلتا گیا اور گھوڑے کے قریب جا رکا تم دونوں لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو اور یہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا ہے ہر کوئی اس کا ذکر بہت کرتا ہے آج تک میں اس کا اصل معنی نہیں جان سکا ایڈم خفا خفا سا لگتا تھا سیلف اسٹیم اپنی نظر میں اپنی عزت کو کہتے ہیں خود کو کچھ سمجھنا اپنی عزت کرنا اپنی قدر کرنا اپنے آپ کو پہچاننا ذاتی وقار جن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے وہ ادھورے نہیں ہیں ان کو اچھا لگنے کے لیے کسی دوسرے انسان یا چیز کو خود سے جوڑ لینے کی ضرورت نہیں وہ اپنے آپ میں کافی ہے گھوڑے کو وہ کھینچ کے زبردستی درختوں کی طرف لے جانے لگا گھوڑا مزاحمت کرتے ہوئے گردن ادھر ادھر مار رہا تھا اور مجھ میں اس کی کمی ہے بالکل ہے اور تالیہ میں بھی ہے اور جو لوگ اپنی نظروں میں معزز نہیں ہوتے وہ دراصل خود سے مطمئن نہیں ہوتے انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کے اصل کو قبول نہیں کریں گے ایسے میں یا وہ تالیہ کی طرح بن جاتے ہیں مختلف روپ دھار کے لوگوں سے وہ بن کے ملتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے بات بات پہ جھوٹ بولنا کہانیاں گھڑنا جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتی ہے کیونکہ اس کو اپنے اصل سیلف پہ اعتماد نہیں ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو ویسا بنا لیتی ہے جیسا روپ لوگوں کے نزدیک معزز ہوتا ہے اس کے خیال میں ورنہ لوگوں کے نزدیک کوئی پیمانہ حتمی نہیں ہوتا انسان کو اپنے اصل انداز میں رہنا چاہیے دنیا خود بخود آپ کے مطابق ڈھل جائے گی اور دوسری قسم کے لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں گھوڑے کو درخت کے قریب لے جا کر اس اس نے کا رخ جبرن پتوں کی طرف موڑا تمہارے اندر چونکہ اپنی عزت نہیں تو ایک خلا بن گیا ہے تم اس خلا کو پر کرنے کے لیے تالیہ کی طرح اپنے اوپر ملمہ نہیں چڑھاتے تم بس خود کو ادھورا تسلیم کر لیتے ہو نامکمل مسق شدہ اور اس ادھورے پن کو دوسرے انسانوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہو میری کلاس فیلو کی طرح تم بہت جلد لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہو تم نے صوفیہ رحمان کو ووٹ دیا تھا مجھے نہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ میرے پاس ایک چیز تھی سچائی اور ایمانداری تمہیں اس خوبی نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تمہارے پاس بھی ہے تم سچے انسان ہو مگر صوفیہ کے پاس سحر انگیز شخصیت اور مجمع کو اپنی تقریر سے محسور کر دینے کا فن تھا وہ تمہارے پاس نہیں تھا وہ ایک اوور کانفیڈنٹ خاتون ہے اور تم میں اعتماد کی شدید کمی ہے اسی لیے تم اس سے متاثر ہو گئے یعنی میں ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں جن کے پاس وہ ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے اسے یہ سب کہتے ہوئے برا لگ رہا تھا مگر اپنی ذات کا کسی دوسرے سے بے رحمی سے تجزیہ کروانا کسی کو اچھا نہیں لگتا بالکل تم ابھی اگر مسلسل کسی سے متاثر ہو رہے ہو تو تم اپنی کمی کو کسی دوسرے میں تلاش کر رہے ہو تمہارے جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرے ان کو اصل حال میں قبول نہیں کریں گے اس لیے وہ خود کو کسی متاثر کن انسان یا چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تم صرف ایک بت تراش رہے ہو اور پروانے کی طرح اس کے گر چکر لگا کے اپنی وقت دنیا کی نظر میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو تو اس بت کو کیسے توڑا جاتا ہے کیسے میں انسانوں سے متاثر ہونے سے بچ سکتا ہوں وہ سخت اداس نظر آنے لگا تھا اپنے آپ کو پہچانو اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو دوسرے لوگوں کی رائے سے بے نیاز ہو کے اپنا کام کرو تمہاری عزت بڑھے گی اور تم لوگوں سے خام خواہ متاثر نہیں ہوگے کیونکہ تم یہ جان جاؤ گے کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو گھوڑا اب سکون سے درخت کی ٹہنیوں سے چڑھ رہا تھا اور فاتح اس کے سر پہ کھڑا محتاط سا اس کو دیکھ رہا تھا ایڈم اداس سا پیچھے کھڑا تھا تو میں صرف بت تراشتا ہوں اور ان کی پرستش کرتا ہوں پھر جب وہ لوگ مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میرے شیشے کا بٹ ٹوٹ جاتا ہے اسکول میں مجھے ہر دوسرے ٹیچر سے محبت تھی سیاستدانوں میں مجھے صوفیہ رحمان اچھی لگتی تھی رشتے داروں میں مجھے وہی خاندان کے بڑے پسند تھے جو سب سے زیادہ پر اعتماد اور بے نیاز تھے اگر یہ سب میری خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے تھا تو محبت محبت کیا ہوتی ہے سر قدیم ملاقہ کے اس سبزہ زار میں اس روشن صبح ایڈم نے ایک عام سا سوال پوچھا تھا وان فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا محبت صرف فیری ٹیلز میں ہوتی ہے ایڈم اس کو اصل زندگی میں نہیں ڈھونڈتے پھر اس نے گھوڑے کی گردن کو تھپکا تو وہ گھاس سے منہ ہٹا کے گردن ادھر ادھر گھمانے لگا فاتح نے اس کی لگام تھام لیا اور سامنے کو چل دیا پونیوں تک آستینیں موڑے ایک ہاتھ سے لگام تھامے دوسرے سے ماتھے پہ چھجا بنائے وہ ابھرتے سورج کو دیکھتا اب آگے بڑھ رہا تھا سبزہ زار کے اس پار ندی تھی جہاں سے اس نے گھوڑے کو پانی پلانا تھا ایڈم خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں ہیجان ہی ہیجان تھا سلطنت محل میں اپنی خوابگاہ سے ملحقہ کمرے میں سلطان مخملی صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا انگوروں سے بھرا تشت سامنے رکھا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر نظریں جمائے وقفے وقفے سے انگور منہ میں ڈالتا تھا سنہری اور سب سردار پوشاک پہنے سر پہ ریشمی پگڑی نما ٹوپی جمائے جس کے اوپر قیمتی ہیرے اور زمرد جڑے تھے وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا جب دروازہ دستک کے بعد کھلا مرسل نے چونک کے چوکھٹ کو دیکھا مراد راجہ اندر داخل ہو رہا تھا صبح بخیر آکا مراد آگے آیا اور ہاتھ باندھے جھک کے سلام کیا مرسل نے دو انگلیوں سے قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے کھڑا ہوا آقا کی طبیعت ٹھیک ہے دربار میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے میں نے سوچا خود حاضر ہو کے خیریت معلوم کر لوں انداز میں تشویش تھی مگر آنکھیں چھوٹی کر کے وہ غور سے مرسل شاہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا ہاں ہاں میں کچھ سوچ رہا تھا اس نے دو انگلیوں سے کن پٹی مسلی پھر مراد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا مراد محتاط نظروں سے اسے دیکھتا سامنے بیٹھا کہیے آقا غلام کس طرح آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے تم ہمارے بندہ ہارا ہو مراد اور ملاقہ سلطنت کا بندہ ہارا سلاطین کی شادیوں اور ان کے بچوں کی پیدائش کے انتظامات کا نگہبان ہوتا ہے میں اپنے فرض سے باخوبی واقف ہوں آقا آپ کی اور ملکہ یان صوفو کی شادی میری نگرانی میں ہوئی تھی اور میں نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی میں تم سے بہت خوش ہوں اور اب مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے شانے جھٹکے اب میں شہزادی تاشا کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں لیکن ملکہ اس بات پہ بہت جزو کریں گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بذات خود اس تقریب کا انتظام کرو اور ملکہ کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کرو یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا اگر فکر تھی تو صرف ملکہ کے رد عمل کی مراد بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا آقا آپ شہزادی کو صرف خاتون کا درجہ دینا چاہتے ہیں یا ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں میں پہلے صرف شہزادی کو خاتون بنانا چاہتا تھا لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا ہے میں ان کو ملکہ کا مقام دینا چاہتا ہوں تم تیاری کر لو سادہ سے انداز میں حکم جاری کیا اور پوشاک جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا پاٹ چہرہ لیے مراد بھی فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا جو حکم آقا مرسل نے محض سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا مراد بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے کو لپکا باہر دروازے سے کان لگائے کنیز فوراً اوٹ میں ہو گئی دربان خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے مگر کوئی روک ٹوک نہ کی مرسل شاہ اور مراد راجہ آگے بڑھ گئے تو کنیز اوٹ سے نکلی اور دوسری راہداری میں بھاگی اس کا رخ ملکہ یان صوفو کے حرم کی طرف تھا دربار میں تقریباً تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور مسلسل سلطان کا انتظار کیا جا رہا تھا دربار کے بند دروازوں کے باہر برآمدہ بنا تھا جس سے جڑی طویل سیڑھیاں نیچے محل کے سہن میں اترتی تھیں سیڑھیوں کے دہانے پہ کنیز اور خادموں کی مائیت میں تالیاں کھڑی تھی سر پہ تاج سجائے پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے وہ مسکرا کے نیچے دیکھ رہی تھی جہاں سے وانگلی اوپر چڑھتا آتا دکھائی دے رہا تھا پیچھے دو غلام بھی تھے ایک تو خوشگوار انداز میں نظر اعتراف میں گھما رہا تھا اور دوسرا دوسرا غلام پرسکون پر اعتماد چال کے ساتھ وانگلی کے پیچھے چل رہا تھا ہاتھ بندھے تھے مگر گردن اور نگاہیں دونوں اٹھی ہوئی تھیں تالیہ کو نظر انداز کیے وانگلی پہ نظریں جمائے کھڑی مسکراتی رہی وہ اوپر آیا اور ہاتھ جوڑ کے سلام کیا صبح بخیر شہزادی اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے سن باؤ میرا بہت جی چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کو وانگلی کا پھولے گالوں والا چینی چہرہ کھل اٹھا ادب سے دوبارہ جھک کے سیدھا ہوا آپ کا جب جی چاہے آپ بلوا لیا کریں مجھے شہزادی غلام کو شہزادی کی خدمت کر کے خوشی ہوگی بلواتی کیوں سن باؤ مجھے تو آپ سے ملنے سے زیادہ آپ کا گھر دیکھنے کا اشتیاق ہے بہت قصے سن رکھے ہیں اور سرخ لکڑی والے گھر کے وہ وانگلی کو دیکھ کے سادگی سے کہہ رہی تھی اور پیچھے کھڑے وان فاتح کی نظریں اس پہ جمی تھی وہ زیر لب مسکرایا تھا میرے غریب خانے کے قصے کہاں سن لیا آپ نے وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی آپ سے پہلے جو اس گھر کا مالک تھا وہ اس کی تعریف میں رتب السان رہتا تھا ایک نظر فاتح پہ ڈالی ہاں وہ میرا ایک جرنیل تھا چند سال پہلے اسی نے یہ گھر بنوا کے دیا تھا مجھے مگر وہ اس میں زیادہ عرصہ نہیں رہا مگر یہ گھر اس کو بہت عزیز تھا سن باؤ اس کو اس میں ایک بھی خامی نظر نہیں آتی تھی یا شاید وہ مغرور تھا کافی جو پسند آ گیا اس کی خامیاں نہیں دکھتی تھیں اور جو پسند نہیں آیا اس کی خوبیاں بھول جاتا تھا وہ ابھی وانگلی کو ہی دیکھ رہی تھی فاتح نے بے اختیار ابرو اٹھائے سیریسلی مگر وہ اس طرف متوجہ نہ تھی وہ احمد تھا وانگلی اختیار ہنس دیا پھر جھک کے سلام کیا اور اجازت لے کر دربار کی طرف چلا گیا تالیا مڑی تو دیکھا اکب سے ملکہ یان سفو چلی آ رہی ہے اس کے پیچھے کنیزوں اور خادموں کا غول بھی تھا ملکہ اس کے قریب رکی تو تالیہ نے جھک کے سلام کیا ملکہ میں نے اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ لیا ہے اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا کون سا مسئلہ ملکہ پھر اسے یاد آیا قومی خزانہ مسلسل کم ہونے والا مسئلہ اسے آخری ملاقات میں زیر بحث آیا مسئلہ یاد آیا اس مسئلے کا تو حل واقعی ضروری ہے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ابو الخیر اور مراد راجہ کی مسلسل محصول کے پیسوں سے چوری کے باعث خزانہ کم ہوتا جا رہا ہے مگر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے میں نے مسکرا کے کہتی ملکہ آگے بڑھ گئی تالیہ نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا البتہ سوچتی نظروں سے گردن مڑے ملکہ کو دیکھنے لگی کیسا ہے دفتر ایک کنیز دور سے بھاگتی آتی دکھائی دی دربار کے دروازے پہ ابھی ملکہ پہنچی ہی تھی کہ کنیز نے اسے روکا اور کان میں کچھ کہا تالیہ یہاں سے ملکہ کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی کنیز کی سرگوشی سن کے یان سوفو کے گال گلابی پڑے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں آنکھیں زور سے میچیں چند لمحے زب کی اس کیفیت میں کھڑی رہی پھر آنکھیں کھولیں اور برداشت سے مسکرائی ایک گہری نظر پلٹ کے تالیا پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں آخر ہمارا قومی خزانہ کہاں جا رہا ہے ابو الخیر دربار سجا تھا اور تمام درباری اور وزرا اپنی کرسیوں پہ خاموش بیٹھے تھے تخت پہ سلطان مرسل براجمان تھا سامنے پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی جسے وہ رمبوتان اٹھا کے کھا رہا تھا وہ اسے دانتوں سے کاٹتا منہ میں چباتا اور تنک کے پوچھ رہا تھا اس کے ساتھ سجی سنوری خاموش تھی ملکہ بیٹھی تھی نظریں نیچے درباریوں کی قطار میں ایک کرسی پہ بیٹھی تالیا پہ جمی تھی تالیا اس طرف متوجہ نہ تھی کبھی وہ سلطان کو دیکھتی جو ناخوش لگ رہا تھا اور کبھی نظریں پھیر کے ستونوں کے پیچھے کتار میں کھڑے غلاموں میں سے ایک غلام کو دیکھتی جو خاموشی سے دربار کی کاروائی دیکھ رہا تھا چونکہ وہ وانگلی کا خاص غلام تھا اس لیے اسے اپنے مالک کے پیچھے کھڑے رہنے کی اجازت تھی دونوں کی نظریں ملیں تو تالیہ نے نظریں پھیر لیں آقا ابو الخیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ادب سے کہنے لگا پچھلے سلطان کے وزیر خاص بدعنوان تھے خزانے میں سے محصول کے پیسے چرا لیتے تھے مگر ہم نے ہر طرح کی چوری چکاری کی روک تھام کر رکھی ہے فی الحال قومی خزانے سے پورے ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں پل بنائے جا رہے ہیں مسافروں کو ٹھہرنے کو سرائے تعمیر کی جا رہی ہے اور فوج کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے اسی لیے اخراجات بڑھ گئے ہیں حل: حل مجھے بتاؤ اس کا حل کیا ہے مرسل بیزار ہوا آقا پچھلے سلطان کے وزرا جو دولت لوٹ کے چلے گئے تھے وہ تو واپس نہیں لائی جا سکتی مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تاجروں اور دکانداروں پہ جو محصول لگایا جاتا ہے اس کو دگنا کر دیا جائے چند دن میں دگنا محصول ملنے سے خزانہ دگنا ہو جائے گا تالیہ نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کھنکاری سلطان سمیت بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومیں کہیے شہزادی تاشا آپ کے پاس کوئی بہتر نقطہ ہے سلطان نے دلچسپی سے سوال کیا وہ کھڑی ہوئی اور ادب سے کہنے لگی میں جانتی ہوں آقا کہ ہماری سلطنت میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کے شاہی خزانے میں موجود دولت کم ہو رہی ہے عرصہ پہلے وہ کیل میں حالم کے بنگلے کی لاؤنچ میں صوفے پہ بیٹھی تھی ہاتھوں میں دلیے کا پیالہ تھا اور چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھتی وہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہی تھی جہاں دو خوبصورت صوفے آمنے سامنے رکھے تھے اور ایک پہ اینکر بیٹھا سوال پوچھ رہا تھا آپ کے خیال میں ملیشیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قومی خزانے میں خسارے کا کیا حل ہے فاتح صاحب سامنے صوفے پہ بیٹھا سوٹ میں ملبوس سیاستدان ہلکا سا مسکرایا اور نرمی سے کہنے لگا پہلے یہ سوچو کہ قومی خزانے میں خسارہ ہے ہی کیوں موہد دربار میں کھڑی تالیہ کہہ رہی تھی مگر ہمیں شاہی خزانے میں دولت کی کمی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی کا محد ملیشیا کے خزانے کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دانوں نے کرپشن کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا ہے اور وہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے آقا اس دولت کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ملاقہ سلطنت کو چلانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے خزانے میں سے مال لوٹ لوٹ کے کہیں دور چھپا رکھا ہے اسی لیے ملاقہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی اور سب اسے سن رہے تھے مراد کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی تھی ملیشیا کے اربوں ڈالرز باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں جو ہمیں واپس لانے ہوں گے میں ملبوس سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا آقا پہلے تو ہمیں یہ سارا لوٹا گیا خزانہ واپس لانا ہوگا راجہ مہارات کو تحقیق کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کے وزرا نے لوٹ کے مال کہاں چھپایا ہوگا مگر یہ تو بات کی بات ہے فوری اور مؤثر حل یہ ہے کہ اور جب تک باہر کے بینکوں سے ہمارا پیسہ واپس نہیں آتا سیاستدان نے رک کے کافی کا مگ اٹھایا اور گھون بھرا ہمیں ایک سادہ کام کرنا ہوگا ہمیں امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا اور ہمیں ہر اس امیر کو پکڑنا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا فوری حل یہ ہے آقا کہ ہم ملاقہ سلطنت کے عمرہ اور روسا سے محصول وصول کرنا ہوگا ایک غریب دو سکے محصول دیتا ہے مگر امیر کی چونکہ دولت زیادہ ہے تو محصول بھی سینکڑوں سکوں کے برابر ہوگا جب سلطنت کے سارے امیر محصول دیں گے تو خزانہ خود بخود بھر جائے گا غریب سے دو کی جگہ چار سکے محصول وصول کرنے کے کیوں نہ ہم امیر سے دس سکے محصول وصول کر لیں مگر موہد ملیشیا میں ہوتا یہ ہے کہ حکمران رشوت لے کر امیروں کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیتے ہیں چند ہزار کی رشوت دے کر امیر لاکھوں کا ٹیکس معاف کرا دیتے ہیں یوں خزانے میں کمی ہو جاتی ہے خزانہ صرف ایک چیز سے بھرتا ہے اور وہ ہے ٹیکس مگر آقا مسئلہ یہ ہے کہ ابو الخیر کو اس امر کو لازمی بنانا ہوگا کہ ان کی عمرہ اور روسا دوست جو محصول ادا نہیں کرتے وہ محصول ادا کرنا شروع کر دیں اگر آقا اپنی فوج کے چند دستے امیروں کے گھروں کی طرف روانہ کر دیں اور وہ تلوار میان سے کھینچ لیں تو یقین کیجیے شام تک قومی خزانہ دس گنا بڑھ جائے گا یہ میری ایک تجویز ہے آقا اگر ابو الخیر مناسب سمجھیں تو اسے لاگو کر دیں اور پھر وہ بیٹھ گئی ایک نظر دور کھڑے فاتح پہ ڈالی وہ ہلکا سا مسکرایا تھا تالیہ نہیں مسکرائی بس نظریں موڑ لیں کیونکہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے مراد سا بیٹھا رہا البتہ ابو الخیر کے چہرے پہ شدید کڑھن ڈر آئی تھی سلطان مرسل نے تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچا ویسے یہ تجویز کافی مناسب ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے آقا ابو الخیر تندہی سے بولتے ہوئے جگہ سے اٹھا عمرہ اور روسا کی ہمیں ضرورت ہے اس حکومت کو چلانے کے لیے ان سے زبردستی محصول وصول کریں گے تو وہ ناراض ہوں گے اگر سابق سلطان کے مفرور بیٹوں نے بغاوت کر دی تو یہ روسا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے خزانہ بڑھانے کا ایک ہی حل ہے کہ عوام پہ محصول بڑھا دیا جائے آخر یہ محصول انہی عوام کے اوپر خرچ کیا جانا ہے تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر خاموش رہی وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی دلیا کھا رہی تھی اور اسکرین پہ نظر آتا سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا مگر ہوتا یہ ہے موہد کہ حکومت امیروں سے ٹیکس نہیں لیتی امیر لوگ ان وزیروں کے دوست ہوتے ہیں اس لیے بچ جاتے ہیں حکومت قومی خزانے کو بڑھانے کے لیے عوام پہ دگنے ٹیکس لگا دیتی ہے موبائل فون کے کارڈ پہ کتنا ٹیکس لگ جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں مگر قیمتی گاڑیوں پہ ٹیکس کیوں نہیں بڑھایا جاتا آپ سمجھ سکتے ہیں آقا میرے پاس اس کا ایک بہتر حل ہے ملکہ نے مسکرا کے بات کا آغاز کیا تو سب نے چونکی اسے دیکھا کہیے یانسوف مرسل شاہ فوراً متوجہ ہوا ساتھ بیٹھی ملکہ اب گردن موڑے اس کو دیکھتے نرمی سے کہنے لگی آقا ہمیں فی الحال ہزاروں من سونا چاہیے تاکہ اخراجات پورے کیے جا سکیں اس سارے مسئلے کا فوری حل صرف عوام کے محسوس سے نہیں نکلے گا اس کا اصل حل وانگلی لائے ہیں ملکہ نے کرسیوں کی قطار میں بیٹھے وانگلی کو اشارہ کیا وہ کھڑا ہوا اور سامنے آیا پھر ہاتھ باندھ کے جھکا اور روایتی کلمات کہے تالیا اجنپے سے اسے دیکھتی آگے ہوئی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے تھے آقا آپ کا ملک اس وقت غربت کا شکار ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ شاہ چین سے مدد لی جائے تالیا مراد کا سانس تھم گیا مگر موہت سیاستدان گہری سانس لے کر افسوس سے کہنے لگا ہماری کرپٹ حکومتیں ایسے حالات میں جانتے ہو کیا کرتی ہیں وہ امیر ملکوں سے مدد لے لیتی ہیں آقا شاہ چین ملاقہ حالات سے واقف ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے قدیم ملاقہ کے دربار میں کھڑا وانگلی کہہ رہا تھا مرسل ذرا آگے کو ہوا پھل واپس رکھ دیا وہ سنجیدہ اور متوجہ تھا سب وانگلی کو دیکھ رہے تھے امیر ملک اور ورلڈ بینک غریب ملکوں میں ایک اکنامک ہٹ مین بھیجتے ہیں جانتے ہو وہ کیا ہوتا ہے سیاست دان نے سوال کیا تو اینکر نے ٹھنڈی سانس بھری جی سر میں نے confessions of an economic hit man پڑھ رکھی ہے مگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت کر دیں اینکر متانت سے بولا تو دلیا کھاتی تالیہ آگے کو ہوئی اور غور سے سننے لگی یہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے جو غریب ملک میں حکومت کو کہتا ہے کہ وہ ان کے امیر ملک سے قرضہ لے لیں فربی ماہل چینی کہہ رہا تھا اگلے ایک ماہ میں شاہ چین اتنا سونا بھجوا دیں گے جو آپ کے ملک کا نظام سال بھر تک چلانے کے لیے کافی ہوگا اور یہ رقم آپ کو قسطوں کی صورت اگلے دس سال تک ادا کرنی ہوگی ادائیگی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا آپ پہ آپ عوام پہ ذرا سا محصول بڑھا دیں اور محصول کا وہ بڑھا ہوا حصہ ہر سال اکٹھا کر کے قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں چونکہ شاہ چین مسلمان نہیں ہے تو یہ قرض سود پہ دیا جائے گا دس سال واہ یہ تو کافی لمبی مدت ہے سلطان کا چہرہ کھل اٹھا اس میں تو بآسانی قرض اتارا جا سکتا ہے یہ اکنامک ہٹ مین اس غریب ملک کو بھاری سود پہ قرضہ دلوا دیتا ہے کرپٹ حکمرانوں نے کون سا اپنی جیب سے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے وہ اس کانٹریکٹ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں تم کیا کہتے ہو ابو الخیر مرسل نے پرجوش انداز میں اس سے مخاطب کیا آقا میرے نزدیک کے ابوالخیر نے توقف کیا ملکہ کی بے چین نظریں اس پہ جمی تھیں یہ ایک بہترین حل ہے وہ ہلکا سا مسکرایا تو یانسوں نے مسکرا کے گہری سانس خارج کی ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی کر سکیں گے مگر آقا تالیہ مسترب سی کھڑی ہوئی ہم اتنا بھاری قرضہ کیسے اتاریں گے ہماری نسلیں مقروض ہو جائیں گی شہزادی تاشا مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگین سرد آواز میں سے مخاطب کیا قرضہ اتارنا مردوں کا کام ہے اور ملاقہ کے مرد یہ کام سر انجام دے دیں گے راجا ٹھیک کہہ رہا ہے شہزادی مرسل خوشگوار انداز میں کہتا ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا ویسے بھی دس سال ایک طویل عرصہ ہے تب کی تب دیکھی جائے گی فی الحال ہمیں اس قرض کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے پھر چہرہ سامنے کھڑے سنباؤ کی طرف موڑا شاہی چین کو ہمارا شکریہ ادا کیجیے ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے مگر یہ کانٹریکٹ یہی نہیں ختم ہو جاتا سیاستدان انٹرویو دیتے رکا اور جھک کے کافی کا مگ اٹھا ایک گھون بھر کے اسے نیچے کیا اور اینکر کی طرف دیکھ کے بولا ورلڈ بینک یا امیر ملک یہ قرضہ ایک خاص پہ دیتے ہیں آکا وانگلی کھنکارا شاہ چین کی ایک شرط بھی ہے دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا اور وہ کیا مرسل کا پھل اٹھاتا ہاتھ تھما تالیہ نے سامنے کرسیوں کے پیچھے کھڑے فاتح کو دیکھا وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا دونوں کی آنکھوں میں افسوس تھا امیر ممالک مثلا امریکہ سیاستدان دان نے دوبارہ کافی کا گھون بھرا اور توقف سے بولا اس شرط پہ قرضہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ وہ غریب ملک کی حکومت کو نہیں دیں گے بلکہ یہ رقم وہ اس ملک میں موجود اپنے ہی اداروں کو دیں گے اور اس ادارے کا سربراہ وہی اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے جو اس قرض کی پیشکش کو لے کر آیا تھا یعنی سر ناظرین کی آسانی کے لیے یہ قرضہ امیر ملک اپنے ہٹ مین کو دیتا ہے جو اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے آقا شاہ چین کو آپ پہ اعتماد ہے مگر ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو آپ کے عہدے داروں پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا خزانہ پہلے ہی چوری ہوتا جا رہا ہے بدنوانی اور پہ ہے اسی لیے وانگلی ادب سے کہہ رہا تھا شاہ چین یہ رقم بلا واسطہ آپ کے خزانے میں بھجوانے کے بجائے مجھے اور میرے چینی عہدے داروں کو بھجوائیں گے اور ہم اس رقم سے آپ کے ملک میں ترقیاتی کام کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں امیر ملک بہانہ تو یہ بناتے ہیں کہ وہ یہ رقم اپنے اداروں کو اس لیے دیں گے تاکہ کرپشن وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے مگر یہ حقیقت نہیں ہے عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے بھاری قرضے اگر دس بلین ڈالر کے ہیں تو امریکہ واقعی دس بلین اپنے ہٹ مین کو عطا کر دیتا ہے مگر ہٹ مین ان میں سے ایک بلین اس غریب ملک پہ خرچ کرتا ہے تعلیم صحت انصاف کو نظر انداز کر کے سڑکیں اور پلے بناتا ہے پارک بناتا ہے یعنی وہ ترقی کرواتا ہے جو نظر آئے اور باقی نو بلین سر اینکر نے متانت سے پوچھا باقی کے نو بلین وہ ہٹ مین خاموشی سے اپنے ملک کو واپس بھیج دیتا ہے کاغذوں میں اس ملک پہ دس بلین ڈالر کا قرضہ چڑھا رہتا ہے اور وہ ملک ہر سال قرضہ ادا کرتا رہتا ہے سود کبھی ختم نہیں ہوتا اور نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں لیکن اصل میں وہ قرضہ کبھی اس ملک کو ملا ہی نہیں تھا سلطان مرسل نے قدرے اچھے سے بندہ ہارا کو دیکھا اس شرط کو میں کیا سمجھوں مراد کوئی مجھے بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ ہمارے حق میں اچھی ہے تمام درباریوں کی نظریں مراد کی طرف اٹھ گئی وہ خاموشی سے اٹھا اس کے منہ سے سے نکلنے والے الفاظ مرسل فیصلہ کروانے والے تھے تالیہ نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا ملاقہ کی نسلوں کو مقروض مت کرو راجا مراد راجا نے ایک گہری نظر تمام افراد پہ ڈالی سوال یہ ہے سر پہ نظر آتے اینکر نے نپتہ اٹھایا غریب ملکوں کی حکومتوں میں کتنے ہی ذہین اور شاطر وزرا ہوتے ہیں اگر بالفرض ملک کا سربراہ مان لیا کہ بے وقوف ہے اور ایسی شرطیں قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت کے سمجھدار لوگ اس کو منع کیوں نہیں کرتے وہ اس کو منع کر ہی نہیں سکتے موہت کیونکہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو شرائط لے کر آیا ہے یہ دراصل ایک اکنامک ہٹ مین ہے اور جب ہٹ مین کی بات نہ مانی جائے اور حکومت اس کے خلاف اڑ جائے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے بد امنی کراتا ہے اور حکومت گرا کے نیا سربراہ لاتا ہے پھر نئے سربراہ سے وہ معاہدہ سائن کروا لیتا ہے کرپٹ وزیر کیسے سربراہ کو منع کرے منع کرنے کی صورت میں ان کو امیر ملک سے اپنی حکومت ختم کروا دینے کا خوف ہوتا ہے لیکن قرض حاصل کر لینے میں ان کا کیا جا رہا ہے آقا مراد نے بات کا آغاز کیا سب دم سادے اس سے دیکھ رہے تھے وانگلی سے میرے ذاتی اختلافات ایک طرف شاہی چین کی شرط انصاف پہ مبنی ہے یہ شاہی چین کا پیسہ ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے وانگلی ایماندار آدمی ہے پیسہ ان کے پاس آئے یا ہمارے پاس ایک ہی بات ہے ہمیں اس شرط کو قبول کر لینا چاہیے وانگلی مسکرا دیا یان صفو کی گردن مزید اکڑ گئی اور سلطان مرسل کے تنیا صاحب ڈھیلے پڑ گئے وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا معاہدہ میرے پاس لاؤ میں اس پہ شاہی مہر لگانے کے لیے تیار ہوں وہ خوش نظر آتا تھا دربار میں مبارک سلامت کے نعرے گونجے بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے سب خوش نظر آ رہے تھے سب کی کرسیاں محفوظ ہو گئی تھیں اداس تھے تو صرف وہ دو لوگ جو اس دنیا کے باسی ہی نہیں تھے جن کو معلوم تھا کہ ایسے قرضوں نے صدیوں بعد بھی قوموں کی قومیں غلام بنا رکھی تھیں سلطنت محل میں دربار سے مخالف عمارت میں ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشست بچھی تھی گاؤ تکیے لگے تھے اور سامنے دو فٹ اونچا چبوترا بنا تھا جیسے قوالی کے لیے بنایا جاتا ہے اس فرشی نشست پہ حاضرین کی طرف رخ کر کے ایڈم دو زانوں بیٹھا تھا سامنے چھوٹی میز پہ کرینے سے سجے صفات رکھے تھے جن پہ وقفے وقفے سے وہ نظر ڈالتا اور پھر چہرہ اٹھا کے حاضرین کو دیکھ کے ادب سے پڑھتا جاتا سامنے پہلی صف میں سلطان مرسل بندہارا اور چند وزرا بیٹھے تھے وانگ لی مرسل کے بائیں جانب تھا پچھلی صفوں میں درباری مرد بیٹھے تھے اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگ لی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر ایڈم مرسل شاہ کی تعریف اور شہزادی تاشا کے قصیدے کے بعد اب جیا کے اس قصے پہ آیا تو آواز جوش سے بلند ہونے لگی بندہ ہارا مراد قدرے چونک کے سننے لگا ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت جن کو قید کرتے تھے باثر لوگ اغوا کر کے آخری صف میں دو زانوں ہوئے چند خاص سپاہی اور اعلیٰ عہدیدار غلام بیٹھے تھے وان فاتح ان میں سے ایک تھا پلکے سکور کے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایڈم کو دیکھ رہا تھا اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے مرسل شاہ نے کہوے کی پیالی نیچے رکھی اور دلچسپی سے سننے لگا مراد البتہ چونکا ہوا لگتا تھا تاثرات سنجیدہ ہو گئے کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں رہا ہوں میں اونچے محلوں میں ایڈم کی آواز جیسے جیسے نغمہ ساز کی طرح فضا میں بکھرتی گئی حاضرین کا جوش و تجسس بڑھتا گیا قصہ دلچسپ معلوم ہوتا تھا بس سب کو یہ سب کہنے والے جری مرد کا نام جاننے میں دلچسپی تھی پھرا ہوں میں ملک ملک اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک کیونکہ میں ایڈم نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھتے دیکھتے نظریں کاغذ پہ جھکائیں اور پڑھا وا و اٹکا نظریں اٹھائیں تو یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں تھوک نگلا اور فکرہ مکمل کیا کیونکہ میں وانگ لی ہوں سن باؤ تائی جیان شاہ چین کا سب سے وفادار غلام اور اس کی پلکیں چھک گئیں منو بوجھ ان پہ آن پڑا تھا بد وقت اس نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا سامنے جہاں مسل شاہ نے خوشگوار حیرت سے گردن موڑ کے وانگلی کو دیکھا کیا واقعی یہ تم نے کہا وانگلی ایسے خوبصورت بے باک الفاظ وہاں مراد راجہ نے اطمینان کی گہری سانس لی ظاہر ہے یہ وانگلی کی اعلیٰ پائی کی تربیت ہی ہے آقا جو وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اپنے اصل کو رئیس زادوں کے سامنے بھی یاد کرنے سے نہیں رکتا پیچھے بیٹھے درباریوں کی بھی توصیفی واہ واہ گونجی وانگلی جہاں خود قدرے حیران تھا راجا کی باتیں پھیکا سمجھ کر آیا آقا میں وضاحت دینے کے لیے لب کھولے ہمارے دل میں تمہاری قدر و منزلت مزید بڑھ گئی ہے وانگلی خوش رہو مرسل شاہ نے زور سے اس کا شانہ تھپکا پھر خوشگوار انداز میں واپس مورخ کی طرف گردن موڑی تم اچھا لکھتے ہو آدم آگے پڑھو تمہارا کلام سننے میں لطف آ رہا ہے اور سامنے چھوٹی میز پہ رکھے پھلوں میں سے ایک گچھا اٹھا کے لبوں میں رکھا وانگلی نے بد وقت مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا شکریہ آقا اور خاموش ہو گیا قدرے غیر آرام دہ سا تھا بار بار ایڈم کو دیکھتا تھا جیسے اجنبے میں ہو مگر ایڈم اس کی طرف متوجہ نہ تھا اس نے بس ایک نظر دور پیچھے بیٹھے فاتح پہ ڈالی فاتح اس کو خود کو دیکھتے پا کے تلخی سے مسکرایا اور استضائیہ سر جھٹکا اس کی نظروں کا ملال اور تلخی ایڈم کی آنکھیں جھک گئیں محفل برخاست ہوئی اور سلطان جو چینی امداد کی خوشی کے نشے میں سرمست تھا اٹھنے سے پہلے ایڈم کو شاہی قلت سے نماز گیا اور اشرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام بھی دی ایڈم نے خاموشی سے وہ رکھ لی جھک کے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکائے کھڑا رہا ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تو وہ تیزی سے باہر آیا وانگلی اپنے غلاموں کے ہمراہ دوسری سمت میں جا رہا تھا ایڈم تیزی سے ان کے قریب آیا فاتح نے اس کی طرف نہیں دیکھا بس رفتار آہستہ کر دی وانگلی اور دوسرا غلام آگے نکل گئے وہ دونوں پیچھے رہ گئے سر وہ بے چینی سے بولا میں میں شرمندہ ہوں جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا میں نے سچ چھپایا مگر یہ قلت سنبھالو ایڈم یہ کافی بھاری ہے تم پہ بوجھ پڑ گیا ہے مگر سر مجھے کچھ برا نہیں لگا بلکہ اچھا ہوا کہ میرے خدشات دور ہو گئے میں نے جان لیا کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگا رایا ملائیوں میں لکھا ہے مجھے اسی طرح پلان بنانا ہوگا شکریہ ایڈم وہ اس سا کہہ کے آگے بڑھ گیا ایڈم مٹھیاں بھیجے بے بسی سے دور جاتے وانگلی اور اس کے غلام کو دیکھتا رہا وہ بندہ ہارا کے محل کے باغ میں تھی جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا باغ میں ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں سے سنگی نشستیں بنی تھی جیسے مشروم کے سر کاٹ دیے ہوں اور وہ ایک سر کٹے مشروم پہ بیٹھی اپنا لباس دائیں بائیں پھیلائے دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھا نارنجی ٹکیا جیسا دکھائی دیتا تھا آپ نے ایسا کیوں کیا چیتالیہ وہ لال بھب کا چہرہ لیا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا تالیا نے چونک کے گردن مل کیا میں نے آپ کو مسودہ اسی لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وان فاتح کے نام کی جگہ وانگلی کا نام لکھ دیں اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا تو یہ کیوں وہ سخت شکست خوردہ دل ہارا نظر آتا تھا مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پہ تیار تو ہوتا مگر اسے گمان تک نہ گزرا تھا کہ وہ یہ کر دے گی کیا وہ خفا تھے تالیہ کی نظریں سورج پہ تھیں ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے سچ کو چھپایا ہے یا شاید اس لیے کہ ہم نے ان سے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے اور بات فینس کی نہیں ہے چیتالیہ وہ بیزار ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھے اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ سختی تھی ایڈم بن محمد میری بات کاٹے بغیر سنو وہ غرائی تو وہ بالکل چپ ہو گیا تمہارے فاتح صاحب اکیسویں صدی میں ایک سٹار سیلیبریٹی تھے ان کے لاکھوں فینس تھے وقت کی قید نے ان سے وہ مقام چھین لیا کہ جہاں ان کی پرستش کی جاتی تھی فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے ہب جا اور ہب چا وہ ان دونوں کے بغیر ادھورے ہیں ظاہر ہے ان کو برا لگے گا کہ ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا ارد گرد دیکھو ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں چیتالیہ آپ نے ایسا کیوں کیا وہ دکھی تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی ان کو توجہ ملے وہ کسی کی نظروں میں آئے وانگلی ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا لیکن اگر کوئی غلام بولے تو بندہ ہارا ضرور چونکے گا میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے اگر اس کو تمہاری کتاب میں دیوتا بنے شخص کی گردن پہ وہ نشان مل جائے تو وہ کیا حال کرے گا وان فاتح کا احساس ہے تمہیں ایڈم بالکل چپ ہو گیا میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو لکھو مگر اس کو وانگلی کے نام سے لکھو یا کسی اور نام سے مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے یہ میرا حکم ہے وہ تحکم سے چبا چبا کے بولی ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھا اس کے عقب میں بندہ ہارا کا محل نظر آ رہا تھا اور وہ اس محل کی طرح اونچی باروب اور پرتمکنت لگ رہی تھی میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد وہ ایک دم غرائی تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا تم یہاں میرے حکم پہ کھڑے ہو تمہیں یہاں تک میں لائی ہوں میں کے بندہ بیٹی شہزادی تاشا مراد ہوں اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے میرے سامنے اپنی توجہات مت رکھو تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی ورنہ تم اس دنیا میں تاؤمر بھٹکتے رہو گے سنا تم نے محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے اور اپنی اپنی جگہ پہچاننے لگے ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کے گر سے گئے اس نے سر جھکا دیا جو حکم شہزادی وہ ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالتی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھ گئی وہ سر جھکائے اس اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی طاقت میں بہت طاقت ہے بے وقوف مورخ ملکہ کی خواب کا سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی تھی جن پہ مختلف طرح کے شیر اور ڈریگن کی شکلوں کے نقش نگار بنے تھے دیوار کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور سراہیاں سجی تھیں پلنگ کے اوپر سرخ جاری دار پردے گرتے نظر آتے تھے غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ لگتا تھا ملکہ یانسفو اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت انکا تھی رنگت گلابی دہک رہی تھی ماتھے پہ بل تھے اور وہ غصے میں تھی اس کی خاص کنیز بھی پیچھے اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی یان سفو آگے بڑھی سنگار میں تک آئی اور کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی ملکہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے پانچ سال کی تھی میں جب گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا میں وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار پھینک رہی تھی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں نو سال کی ہوئی تو قیدیوں پہ مشقوں کے دوران ایک قیدی کی پیشانی پہ پہلا تیر گھومپا تھا میں نے شاہ چین کی بارہ بیٹیوں میں سے سب سے لادلی اور محبوب تھی میں ملکہ کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھ کے کچھ کہنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی بائیس برس کی ہوئی تو اپنی ہر فن سے آراستہ بیٹی کو باپا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا اپنے اباؤ اجداد کا دین چھڑوا کے مجھے مسلمان بنایا گیا پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی جس کو میں جانتی تک نہ تھی مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے خوش بختی لائے گا کیسی خوش بختی ہے جو چین کی شہزادی کے دل کو رونت کے ملتی ہے اب وہ اپنی گردن سے زیور نوچ کے اتار رہی تھی نظر اٹھا کے آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئی جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں جس کو اپنی عقل سے سوچنا تک نہیں آتا جس کو دوسرے چلاتے ہیں اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے چین کے لیے اپنے شاہ کے لیے وہ سلطان آج کہتا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ ایک دوسری ملکہ لے آئے گا آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پہ دے مارا کنیز سہم کے پیچھے ہوئی یان سفو نے دونوں ہاتھ میں سر تھام لیا آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے وہ شاہد چین کی بیٹی کے مقابلے پہ دوسری عورت لائے گا وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے ملکہ ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو یان سفو نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا شہزادی تاشا پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوں کے باعث مٹا مٹا سا تھا اور جوڑے سے لٹے نکل کے ادھر ادھر بکھری تھیں شہزادی تاشا کے چہرے پہ تیزاب پھینک سکتی ہوں میں اسے زندان میں ڈلوا سکتی ہوں اس کی جان لے سکتی ہوں مگر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رگڑی اور ان کو رگڑنے لگی پھر انگلیاں اٹھائیں چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی مگر میں پانچ برس کی تھی تو گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے آنسو ہتیلی کی پشت سے رگڑے نو سال کی تھی تو قیدی کے سر پہ رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر گھومپا تھا کیونکہ کان میں باپا نے کہا تھا کہ مشق تو ناٹک ہے اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے تب سے محل کے رازوں اور سازشوں کو استعمال کرنا آتا ہے اس نے غازی سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا رنگت میں سفیدی اور گلابی کھل گئی شاہ چین کی بارہ بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اسی لیے تھی کیونکہ باپا کو معلوم تھا کہ میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں اور ان سے نپٹ بھی سکتی ہوں لالی اٹھائی اور لبوں پہ لگائی بائیس برس کی تھی تو اسی لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک میں روانہ کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے یان سفو تنہا مقابلے کرنا بھی جانتی ہے دونوں ملکوں کو خوش بختی ملے گی مگر یان سفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا پھر سنگھار میز پہ رکھا دوسرا تاج اٹھا کے سر پہ رکھا میں اب صرف شاہ چین کی بیٹی نہیں ہوں میں ملاقا سلطنت کی ملکہ بھی ہوں اور مجھے مراد راجہ اور شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنا آتی ہیں پھر اس نے گردن موڑی اور کنیز کو دیکھا تو اب قدرے پرسکون اور اسپاٹ نظر آتی تھی شہزادی تاشا کو کل محل بلوا لو ہم زہرانہ ایک ساتھ کھائیں گے کنیز نے الجھ کے اسے دیکھا مگر سر تسلیم خم کر لیا جو حکمل کا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی جیا پہ مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا اندر روشن کر دی گئی تھی اور بڑا ہال کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا تھا پسماندہ زبو حال سے نوجوان اور ادھیڑ عمر مرد میزوں پہ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے بعض اجلت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو ہال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے رکھے تھے اور چھت کھلی تھی دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور دیگچوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے ایک چولہے کے قریب فاتح بن رام بینچوں کے بل بیٹھا لکڑیوں کے چولہے کو اندر دھکیل رہا تھا دھواں اٹھا تو اس نے جھک کے پھونک ماری ایک دم شولہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا اس نے آنکھیں مسئیں اور پھر ادھر ادھر دیکھا وہ رسوئی میں اکیلا بیٹھا تھا دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے وہ ان غلاموں کا نگران بنا دیا گیا تھا اور اس پہ اب روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ وہ آواز پہ چونکا لکڑیوں کے ساتھ آریانہ بیٹھی تھی اور چہرہ ہتیلیوں پہ گرائی آفیت سے اسے دیکھ رہی تھی مٹیالے کرتے پجامے میں پنجوں کے بل بیٹھے فاتح ذرا سا مسکرایا یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے اب بھی ہے مگر یہ لوگ گردن موڑ کے اس دروازے کو دیکھا جو اندرونی ہال میں کھلتا تھا یہ شہر کے غلام محکوم لوگ یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے اس کے انداز میں افسوس تھا کسی کو تو ان کے لیے لڑنا ہوگا ڈیڈ وانگلی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اس کو سمجھتے تھے صبح دربار میں اپنی تعریف سن کے وہ خوش تو ہو گیا مگر اس نے تب سے لے کر اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے گا غلط اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے سوائے اس ایک کے وہ جنگی فتوحات وہ بحری سفر وہ سفارت کاری وہ سب کارنامے وہ انجام دے چکا ہے اس نے جو بھی کیا ڈیڈ وہ چین کے لیے کیا ابھی ملاقہ کو قص کی غلامی میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت ہی دے رہا ہے وہ ہیرو ہے مگر چینی قوم کا آپ کو اپنی قوم کا مسیحا خود بننا ہوگا صحیح کہہ رہی وہ اس نے ہاتھ جھاڑے اور سوچتی نظروں سے ہال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تقدیر صرف ان قوموں کو بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی ہیں وہ ہال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے لیا پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی اس پہ دو آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا آرام سے کھا لو اتنی جلدی بھی کیا ہے تم میرے آقا کو نہیں جانتے جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دیں گے وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو وہ ذرا اونچا بولا تو قریب میں چند گردنیں مڑی ذہنی غلامی وہ کیا ہوتی ہے غلام کے چاول ہاتھ میں رہ گئے ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھنے لگا فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا پھر بولا تو آواز بلند تھی کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا یہ غلامی ہے میرے دوست اور یہ تم سب انگلی سے اعتراف میں اشارہ کیا کی عادت ہے تم سب ذہنی غلام ہو تو کیا کریں غلام نے خفکی سے چاول پلیٹ میں پھینکے آقا کے غلام ہیں حکم نہ مانے تو ڈر لگتا ہے کہ سزا ملے گی مسلمان ہو کیا تم ہاں وہ برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ مسلمان کو کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں مگر ہمارا مالک میرے بھائی صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈال تمہارا مالک کیا دنیا کا کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم اللہ سے مدد مانگو اس نے لہجہ قدرے نرم کیا اور انداز میں جیسے منت سی بھر لی جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے مگر خدا را ذہن کو تو آزاد رکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا ہم کیوں وہ سب بھول جاتے ہیں کسی نے جواب نہیں دیا لوگ کھانا روک کے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو اکیلے ہو تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے اور غلام بنایا گیا ہے مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے سارے رشتے دوست مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے جانتے ہو کیوں کوئی جواب نہ آیا بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی جبرن یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو وہ تمہارا خدا نہیں ہے کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا خدا صرف ایک ہے انگلی سے اوپر اشارہ کیا نظریں ایک سے دوسرے تک جا رہی تھی اس خدا سے ڈرنا سیکھو اور اس کو پہچانو وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے وہی ہمیں خوشی دیتا ہے غم دیتا ہے ہنساتا ہے رلاتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کے سارے خوف دور کر دیے تھے یہ مشکل نہیں ہے تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبرن ابو الخیر یا اس جیسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو اپنے مالکوں کے خلاف کھڑے ہونا سیکھو ملاقہ کے لوگوں اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظلم کے سامنے پستے رہتے ہیں اس کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب خوبصورت ہوں یا بدصورت مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں اسے کوشش کرنے والے لوگ پسند ہیں کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے غلام اب تیز تیز میں لے رہا تھا گردنیں واپس مڑتی گئی ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بھن بناہٹ شروع ہو گئی سب کی توجہ کھانے کی طرف مبزول ہوتی گئی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری میز تک امید بھری نظریں دوڑائیں مگر اس کی نگاہ خالی پلٹ آئی کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو کسی نے خشمگی نگاہوں سے اس کو گھور کے منہ موڑ لیا تھا سب واپس مصروف ہو گئے تھے کچھ لوگ تو مارے خوف کے باہر نکل گئے تھے فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے مالک کا خوف ہر شے پہ حاوی تھا سلطنت محل لکڑی کا بنا خوبصورت محل تھا جس کے مغربی کونے میں بڑا سا کتب خانہ بنا تھا اس شاہی کتب خانے کے اندر وسیع و عریض ہال سا بنا تھا جس میں قطار در قطار ریک رکھے تھے اور ان کے اندر کتابیں سجی تھیں ایڈم ایک ریک کے سامنے کھڑا کتاب اٹھا کے اسے کھولتا نظر آ رہا تھا دو کتابیں بغل میں دبی تھیں سلطنت محل کا کتب خانہ بندہارا مراد کے محل سے کہیں زیادہ وسیع اور علمی خزانے سے مالا مال تھا سلطنت محل وہ محل تھا جس میں سلطان مرسل اور ملکہ یان سوفو رہائش پہ زیر تھے مراد اور تالیہ کا محل اس سے دور سمندر کنارے اونچی پہاڑی پہ واقع تھا ایڈم نے کتاب بند کر کے ایک ریک پہ رکھی تو چونکا اوپری خانے کے کونے میں کتار میں چار کتابیں رکھی نظر آ رہی تھی وہ ایک ہی سیریز کی کتابوں کی چار جلدیں تھیں جلد اول جلد دوم جلد سوم جلد پنجم اس نے چاروں کے سرور پڑھے جلد چارم نہیں تھی درمیان کی جگہ بھی خالی تھی جلد چارم کس نے اٹھائی اور کہاں گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا پہرے دار اس طرف نہیں تھے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلد اول نکالی اور اسے کھولا اندرونی سرور دیکھ کے وہ ٹھٹکا وہ ملاقہ کے مختلف نامور جزیروں کے نقشے جغرافیے اور وہاں کے سفر نامے کی کتاب تھی بنیادی طور پہ وہ دس برس پہلے لکھے جانے والا ایک سفرنامہ تھا جلد اول کے پہلے صفحے پہ فہرست تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہر جلد میں کون کون سے مضامین شامل ہیں وہ انگلی صفحے پہ پھیرتا نیچے آیا جلد چہرم تین چاند والے جزیرے کا دلچسپ احوال جو جلد غائب تھی اس میں تین چاند والے جزیرے کا احوال لکھا تھا یا خدا ایڈم نے جلدی سے کتاب بند کی اور واپس رکھی اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے وہ تیزی سے آ گیا اور متلاشی نظروں سے ایک کے بعد ایک ریت دیکھنے لگا وہ جامنی رنگ کے سرورک والی کتابیں تھیں یہ رنگ خاصا نمایاں نظر آتا تھا اور پھر اسے وہ رنگ نظر آ گیا کونے میں رکھی شیشے کے پٹ والی قدیم الماری میں جلد چہرم رکھی تھی ایڈم کے اندر جوش تھا بھر گیا فوراً سے الماری کا دروازہ کھینچا مگر وہ بند رہا اس نے چونک کے دیکھا کنڈے پہ بڑا سا تالا چڑھا تھا تم کیا کر رہے ہو یہاں پیچھے سے پہرے دار ہوا آیا تو وہ چونک کے مڑا میں یہ کتابیں نکالنا چاہ رہا تھا اور ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کے سر پہ پہنچ گیا میان میں چمکتی تلوار اور جسم پہ پہنا آہنی لباس وہ لہیم شہیم سا پہرے دار خاصا خوفناک تھا مگر میں مورخ ہوں اور مجھے یہ بندہ ہارا کا محل نہیں ہے یہ سلطنت محل ہے یہاں تمہاری شہزادی کا حکم نہیں چلتا یہاں سلطنت کے قوانین نافذ ہیں یہ ممنوع کتب ہیں شکل گم کرو اپنی وطن تلوار پہ ہاتھ رکھا تو ایڈم نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھائے بغل میں دبائی کتابیں نیچے جا گری ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ممنوع کتابیں ہیں وہ کیا ہے کہ نظر کمزور ہے میری کہتے ہوئے جھکا اور جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگا اور تھوڑا سا دماغ بھی کمزور ہے بات دیر سے سمجھ آتی ہے خیر تو میری شکایت نہ کرنا کتابیں سنبھالتا اٹھا اور زبردستی مسکرا کے اسے دیکھا جو ہنوس چولا بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جا رہا ہوں جا رہا ہوں معصومیت سے مسکرا کے آگے بڑھ گیا مگر کنکھیوں سے اس نے الماری کے اندر رکھی دوسری کتابوں کے سرور پہ نظر ضرور ڈالی تھی پمبورو شکار باز تین چار کتابوں کی جلدوں پہ یہ لفظ اسے واضح لکھا دکھائی دیا تھا ان کتابوں کو یقیناً مراد راجہ کے کے حکم پہ عام عوام کی کی پہنچ سے دور رکھا گیا تھا اب وہ کیا کرے شہزادی تاشا کمرے کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور سورج کی خالص تازہ کرنے اندر سارے کو روشن کیے ہوئی تھی وہ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھتی گالوں پہ گلابی سا غازہ ہلکا ہلکا مل رہی تھی جو کھلی ڈبی سامنے رکھا تھا پھر اسی کو ہونٹوں پہ لگا کے ہونٹ آپس میں مس کیے لباس زمرد رنگ کا تھا لمبی اور نیچے لہنگا سا جسے باجوک رنگ کہتے تھے تاج میز پہ رکھا تھا اور بال گھنگریالے کر رکھے تھے سنگھار سے مطمئن ہو کے اس نے چوڑیاں اٹھائی ہی تھیں کہ دروازے کھلے دربان نے صدا لگائی مراد راجہ تشریف لا رہے ہیں وہ چوڑیاں اٹھائے تیزی سے کھڑی ہوئی اسی اسنا میں مراد اندر داخل ہوا کمر پہ ہاتھ باندھے ماتھے پہ سرخ پٹی اور اپنی لمبی شاہی کبا پہنے ہوئے تھا سینے پہ لوہے کی ذرا بھی پہن رکھی تھی غالباً شکار پہ جا رہا تھا یا واپس آ رہا تھا آتے ساتھ ہی اسے ابروں کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا راجا آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا وہ احتیاط سے بولی وہ ایسے کھڑی تھی کہ آئینے کی طرف اس کی کمر تھی اور راجا کھڑکی میں سورج کی روشنی کے سامنے کھڑا تھا روشنی کا رستہ رک گیا تھا ملاکا سلطنت کا بندہ ہارا شاہی شادی کا نگران ہوتا ہے تم جانتی ہو آنکھیں چندیا کے باہر دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں بولا سلطان مرسل کی شادی میں نے ہی کروائی تھی جی راجا تب آپ اور ملکا ایک ساتھ کام کر رہے تھے پمبورو شکار بازوں کا سارا گاؤں تباہ کیا تھا آپ لوگوں نے اور مجھے اس اندیکھی چینی شہزادی سے نفرت محسوس ہوئی تھی عجیب بات ہے کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور میں ملکہ سوفو کے ساتھ ہوں شاید اسی کو سیاست کہتے ہیں وہ چوڑیاں کلائی میں ڈالنے لگی ایک دو سلطان مرسل تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تالیہ نے زور سے چوڑی کلائی پہ آگے کو دھکیلی تو وہ جلد کے ساتھ رگڑتی گئی اس کا سانس تھم گیا بندہ ہارا کی بیٹی اور ملاکر سلطنت کے سلطان کا ملاپ ہمارے ملک کا پرانا رواج ہے اکثر سلاطین کی شادیاں بندہ ہارا کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں حیرت ہے مجھے خیال خود کیوں نہیں آیا وقت کا شکریہ جس نے تمہیں بہت جلد ایک مکمل شہزادی کے روپ میں مجھے واپس کر دیا وہ سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا چھوٹی اکابی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھی جو سفید پڑنے لگا تھا تم واپس جانے کا ہر خیال ذہن سے نکال دو قسمت تم پہ مہربان ہو رہی ہے تاشا اگر تم سمجھداری سے کام لو تو ہم اس چینی عورت کو ملاقہ سے نکال دیں گے تم ملکہ ہوگی اور میں بندہ ہارا مرسل شاہ صرف ایک کٹ پتلی ہوگا میں اس نئے بندھن پہ بہت خوش ہوں اور تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں کہ تم بھی خوش رہنا کیونکہ انگلی اٹھا کے تنبی کی تو لہجہ اور آنکھیں دونوں میں سختی تھی میں کوئی گڑبڑ برداشت نہیں کروں گا اب یہ میری اور میری قوم کی عزت کا سوال ہے وہ اسے گئی ہاتھ بے جان سے ہو کے پہلو میں جاگرے تو چوڑیاں کھنک مراد راجا جو کھڑکی سے آتی روشنی کے حالے میں کھڑا تھا ایک بے تاثر نظر اس پہ ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا اس نے گمسم نگاہیں موڑ کے سنگھار میں اس پہ رکھے سنہری تاج کو دیکھا جس میں جڑے ہیرے دمکتے دکھائی دے رہے تھے کون کہتا تھا کہ شہزادی ہونا آسان ہے سلطنت محل کا باغیچہ میلوں دور تک پھیلا دکھائی دیتا تھا درمیان میں سفید روش بنی تھی جس پہ شہزادی تاشا چلتی آتی دکھائی دے رہی تھی عقب میں کنیزوں کا غول تھا خود وہ پھیکی پھیکی سی لگتی تھی گمسم سی جیسے ہوا میں قدم رکھ رہی ہو سامنے سے ایڈم آ رہا تھا کتابیں بغل میں دبا رکھی تھی اسے دیکھ کے رفتار آہستہ کی اور سر جھکا لیا اس روز کی تلخی ابھی تک یاد تھی تالیہ نے کنیزہ کو اشارہ کیا تو وہ وہیں رک گئی وہ خود بے جان سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی تم یہاں کیسے آقا نے کہا تھا کہ مجھے شاہی کتب خانے سے فیض اٹھانا چاہیے اس لیے یہاں آیا تھا ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں میرے لائق کوئی خدمت شہزادی میں صرف تمہاری شہزادی نہیں ہوں ایڈم یہ مت سمجھو کہ مجھے تاج اور تخت کا غرور آ گیا ہے واقعی یہ نہ سمجھوں اس نے شکایتی نظروں سے شہزادی کو دیکھا ہاں طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن میں اور تم ایک برابر ہیں ایڈم ہم دونوں ہی یہاں قیدی ہیں مجھ پہ بھروسہ کرو اور حکم مان لیا کرو کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی ایڈم کی ساری کالفت اور ناراضی جیسے دور سی ہو گئی فوراً اس کے پیچھے لپکا اچھا سنیے اس محل کے کتب خانے میں کچھ کتابیں تالے میں رکھی گئی ہیں مجھے وہ چاہیے ہیں ان میں تین چاند والے جزیرے کا راز چھپا ہے میں ملکہ سے ملنے آئی ہوں مجھے تنگ مت کرو ابھی وہ کسی قسم کی تلخی کے بغیر تکان سے بولی اور سامنے دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتی گئی ایڈم نے قدرے اچنپے سے اسے دیکھا وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس سے اچھے تو ہم کے ایل میں تھے چیتالیہ وہاں ہم برابر تھے یہاں نہیں بلکہ خیر برابر کے تو وہاں بھی نہیں تھے میں ٹھہرا ایک شریف قانون کی پاس کرنے والا آدمی اور آپ ٹھہری ایک لالچی خاتون جن کی زندگی کے سارے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے تھے وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف گھومی ایڈم کی زبان کو بریک لگا ذرا سا گڑبڑایا روبے حسن اور شہزادیوں والی جاہ، اسے ڈر لگا کہ کہیں دوبارہ اس روز کی طرح بالکل واقعی وہ چونک کے بولی، یہی تو ہوں میں ایک لالچی عورت جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خزانے کی کھوج تھا ویری گڈ اور دوبارہ سے چلنے لگی ایڈم کے ابرو حیرت سے سکڑے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی میرے دائیں ہاتھ کو آج بری نظر سے نہیں دیکھا آپ نے مراد راجا میری سلطان سے شادی کی تیاری کر رہا ہے اس وقت میرا موڈ اچھا نہیں ہے ایڈم اوہ وہ چپ ہو گیا دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چلتے رہے پھر ایڈم نے اسے امید دلانے کی کوشش کی اگر آپ مجھے وہ کتابیں نکلوا کے دے دیں تو میں یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ڈھونڈتا ہوں میں کسی صورت آپ کو ان رسم و رواج کے اوپر قربان نہیں ہونے دوں گا ذرا جذباتی ہو گیا تو تالیہ نے گردن موڑ کے ایک نظر ایڈم کو دیکھا کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس سر پہ ٹوپی پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا تالیا اداسی سے مسکرائی تمہاری تو خواہش تھی نا مجھے پولیس سے گرفتار کروا کے قید میں ڈلوانے کی تو اس قید پہ خفا کیوں ہوتے ہو وہ نیک کام تو میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا مگر یہاں کسی صورت بھی میں آپ کو اس سب کا حصہ نہیں بننے دوں گا وہ واقعی دبے دبے غصے میں آیا نظر آتا تھا تھینک یو ایڈم ظاہر ہے چیتالیہ مانا کہ آپ انتہائی فراڈ اور بے وفا انسان ہیں سوائے دولت کے آپ کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے مگر ہم اس سب میں ساتھ ہی آئے تھے اور ساتھ ہی جائیں گے ایڈم وہ برا مانے بنا چونک کے بولی میں بتانا ہی بھول گئی میں نے اس روز خواب میں دیکھا کہ میں کیل میں ہوں ایک آفس میں نئے دور میں اس میں کیا بڑی بات ہے میں روز خواب دیکھتا ہوں کہ میں کیل میں ہوں اور میری شادی ہو رہی ہے نہیں ایڈم اس نے ہاتھ اٹھا کے سرخ یاقوت والی انگوٹھی دکھائی یہ انگوٹھی میں نے اس خواب میں پہن رکھی تھی یہ انگوٹھی اور اس کا مطلب ہے وہ خواب آنے والے وقت کا ہے یعنی ہم واپس جائیں گے ایڈم وہ پہلی دفعہ دل سے مسکرائی ایڈم کی لبی خوشگوار مسکراہٹ میں ڈھلی ہم کیا اس خواب میں میں بھی تھا اور وان فاتح بھی تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا مسکراہٹ غائب ہوئی کتابیں تمہیں مقفل الماری کی کتابیں چاہیے تھی نا میں کچھ کرتی ہوں اچھا اور مڑ کے کنیزوں کو اشارہ کیا وہ فوراً اس طرف لپکی تالیہ اس سے نظریں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی وہ بنا پلک جھپ کے اس کو جاتے دیکھنے لگا کیا ہم اس خواب میں نہیں تھے جے تالیہ کیا ہم واپس نہیں جائیں گے اس نے زیر لب کہا مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گئی وہ بالکل گمسم سا ہو گیا ملکہ یان سوفو سبزہ زار پہ بنی اس اونچی بارہ دری میں بیٹھی تھی جس کے اوپر چھتری نما کینوپی بنی تھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ گال تلے انگلی رکھے بیٹھی گردن موڑ کے سبزے کو دیکھ رہی تھی نیچے سب اسٹیلوں پہ گھاس اور پھول اگے دکھائی دے رہے تھے درمیان میں ایک مصنوعی صاف پانی کا نالا بھی بہہ رہا دفتن اس نالے کے ساتھ گھاس پہ شہزادی تاشا چلتی دکھائی دی اس کی رنگت قدرے بجھی بجھی سی لگتی تھی کنیزوں کو اس نے وہیں چھوڑ دیا اور خود کینوپی کی طرف آئی لکڑی کے زینے چڑھے اور اوپر ملکہ کے سامنے آ کے سر جھکایا ملکہ آلیا آپ نے یاد فرمایا تھا پھر سیدھی ہوئی شہزادی تاشا یان سوفو نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے ابروں سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا بیٹھیے تالیا سامنے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ گئی زمرد لباس ارد گرد پھول کی طرح پھیلتا گیا گود میں رکھی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھی تجویز کیسی لگی کون سی تجویز وہ چونکی قرضے کی اتنی جلدی بھول گئیں آپ ملکہ نے مسکرا کے غور سے اسے دیکھا تو اس کے احساب ڈھیلے پڑے وہ پھیکا سا مسکرائی سچ کہوں تو پریشان ہوں کہ ملاقہ یہ قرضہ کیسے اتار پائے گا وہ فکر مندی سے کہنے لگی قرضہ ہر سال بڑھتا جائے گا جب تک امیر لوگ خراج اور محصول نہیں ادا کریں گے ہم اس قرض کو نہیں اتار سکیں گے اور سلطان کی بیوی بننے کے بارے میں آپ نے مجھے کب بتانا تھا شہزادی صاحبہ وہ مسکراتے ہوئے ایک دم سے بولی تو تالیا کے الفاظ ٹوٹ گئے لمحے بھر کو وہ چپ ہوئی مجھے خود مراد راجا نے ابھی یہاں آتے وقت اطلاع دی ہے ملکہ میں بھی اتنی ہی پریشان ہوں جتنی کہ آپ کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں مسکراتے ہوئے یان سفو نے سر جھٹکا آقا نے جلد یا بدیر کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لینا ہی تھا یہ تو ازل سے طے تھا تالیا نے سر جھکا لیا اور گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑ سی میں جلد از جلد یہاں سے جانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اور اگر نہ جا سکیں تو سلطان کو کیسے روک پاؤ گی ملکہ کوہنی کرسی کے حد پہ جمائے انگلی گال تلے رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی تالیہ نے شکوا کو نہ نظریں اٹھائی کوئی حل نکال ہی لوں گی تالے رک کے تصدیق کی تاشا کے پاس منصوبہ ہمیشہ ہوتا ہے وہ آدمی کہاں ہے وہ جو اپنے شہر میں تمہارا محبوب تھا جھرنے کے اندر جیسے کسی نے زور سے پتھر پھینکا تھا سوال بے حد غیر متوقع تھا اس کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی وہ اسی شہر میں ہے کیا اکٹھے آئے تھے تم دونوں یا تمہارے پیچھے آیا ہے وانگلی کا کہنا ہے کہ اس کے غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ اس کے کہوا خانے میں گئے تھے ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی کیا وہی ہے وہ شخص آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں ملکہ آواز دھیمی رکھی بہت خوب ملکہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور باوکار کبا کو جھٹکا مجھے ملوا سکتی ہو اس سے آج ہی تالیہ مراد کے لب بے یقینی سے کھل گئے جی وہ ہکا بکا رہ گئی تھی سن باؤ تائیان جیان کی سر حویلی پہ اندھیرا چھا رہا تھا مغرب ڈھل چکی تھی اور کھلے سہن سے آسمان پہ دمکتے تارے صاف دکھائی دے رہے تھے برآمدے میں جلی تھیں اور آرام کرسی پہ بیٹھا فربھا سا وانگ لی ٹانگوں پہ کمبل ڈالے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا سامنے سے چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا اور کنویں پہ جھکا فاتح دکھائی دے رہا تھا کرتے پاجامے میں ملبوس ماتھے پہ سبز پٹی باندھے وہ جھک کے ڈول اوپر کھینچ رہا تھا جب دروازہ بچا وانگلی نے کتاب بند کر کے اجنبے سے دروازے کو دیکھا اس وقت کون آ گیا میں دیکھتا ہوں مالک فاتح نے ڈول اوپر نکالا اور زمین پہ رکھا تو پانی جھلک کے اس کے پیروں پہ گرا ہاتھ بھی گیلے ہو گئے وہ کرتے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے برآمدے میں آیا اور راہداری میں چلتا گیا سن باؤ کی حویلی کا دروازہ کمروں کے اس طرف سے کھلتا تھا نہ کہ سے فاتح نے سرخ لکڑی کا دروازہ کھلا تو دیکھا سامنے کچی زمین پہ ایک بھگی کھڑی تھی جس کے ساتھ صرف تین سپاہی تھے مگر وہ شاہی سپاہی تھے وہ چونکا دفتن بھگی کا دروازہ کھلا اور نسوانی پیر نیچے زمین پہ اترا پھر وہ پوری باہر نکلی بھورے چوہے میں ملبوس زیور اور سنگھار سے پاک چہرہ لیے وہ سیدھی سامنے کھڑی ہوئی تو فاتح کا سر ذرا جھک گیا ملکہ آلیا مگر ملکہ اکیلی نہیں تھی کچھ دیر بعد سن باؤ کے برامدے میں جلتی کندیلوں میں اضافہ ہو چکا تھا دیوار کے ساتھ جہاں قالین بچھا تھا اور تکیے لگے تھے وہاں فرشی میز کے گرد ایک طرف یان سوفو اور تالیا بیٹھی تھی دوسری طرف وانگلی سا بیٹھا تھا کونے میں کھڑا فاتح دیوار پہ لگی جلا رہا تھا میرے غریب خانے کو آپ نے رونق ملکہ سنا ہے اپنے خانے میں ملاقہ کے روسا سے بڑی جرت مندانہ باتیں کہنے لگ گئے ہو وانگلی چوغے کی ٹوپی کے حالے میں ملکہ کا چہرہ دمک رہا تھا تالیا جو کنکھیوں سے مشل جلاتے غلام کو دیکھ رہی تھی فوراً چونکی وہ وانگلی کے الفاظ نہیں تھے وہ ان کے غلام کے الفاظ تھے غلام کو مراد راجہ کے اتاب سے بچانے کے لیے میں نے کتاب میں تبدیلی کروائی تھی وانگلی جو شکریہ کہنے ہی والا تھا وہ قدرے کھسیانہ ہو گیا ملکہ نے نظروں کا رخ موڑا وہ مشل جلا کے اب سنجیدگی سے رسوئی کی طرف جا رہا تھا میں تمہارے اس غلام سے ملنے آئی ہوں وانگلی وان فاتح کے قدم زنجیر ہوئے چونک کے مڑا تم میرے سامنے بیٹھو اور وانگلی تم میرے لیے چینی کہوہ تیار کر کے لاؤ ملاقہ کے کڑوے کہوے پی پی کے اللہ کی قسم میرا گلا اندر تک چھل گیا ہے جو حکم ملکہ وہ شاہ چین کا وفادار غلام تھا فورن سے اٹھ گیا فاتح سامنے آ کے خاموشی سے بیٹھا تو ملکہ یان سفو ذرا سا مسکر آئی تالیاں مسترب سی باری باری دونوں کو دیکھتی تھی مجھے یہاں دیکھ کے حیران ہو رہے ہو وانگلی کے غلام میز کی دوسری طرف زمین پہ وہ دو زانوں بیٹھا تھا ہاتھ گود میں اور چہرہ سپاٹ تھا نگاہ نہیں جھکائی ملکہ کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا میرا نام وانگلی کا غلام نہیں ہے وہ میرا مقام ہے نام فاتح بن رامسل ہے ہر انسان کا حق ہوتا ہے کہ اسے اس کے نام سے پکارا جائے مگر میری نظر میں تو تم صرف ایک غلام ہو پھر آپ کو اپنی نظر پہ صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے ملکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت بخشی ہے ہر انسان مکرم ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہے تو اے غلام فاتح بن رامسل وہ کوہنیاں چھوٹی میز پہ رکھے آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا اس بات سے واقف تو ہوگے کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے تالیہ نے نظریں جھکا دی صورت حال عجیب سی ہو گئی تھی جی ملکہ واقف ہوں اس نے تالیہ کو دیکھے بغیر جواب دیا تو تاشا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کیا ہے تم نے میری اطلاع کے مطابق تم تاشا کے گاؤں سے ہو اور اس کے ساتھ آئے ہو فاتح نے اب کے تالیہ کو دیکھا اس نے بھی نظریں اٹھائی وہ جیسے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ملکہ کیا جانتی ہے اور کیا نہیں میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا میں شہزادی کو جلد واپس لے جاؤں گا واپس لے جانے کا وعدہ میں نے عرصے سے ان سے لے رکھا ہے اور اگر ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آگے کو جھکی اگر تم کبھی واپس نہ جا سکے تو اس شادی کو کیسے روک سکو گے ہم واپس جائیں گے اور ضرور جائیں گے اور اگر نہ جا سکو غلام فاتح بولو جواب دو وہ ایک دم پھنکاری وہ خاموش ہو گیا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے نظریں ملکہ پہ جمائے رکھی شہزادی تاشا اپنے باپا کو انکار کر دیں گی اور اس چیز کی نوبت نہیں آئے گی شہزادیوں کے انکار کوئی نہیں سنتا غلام فاتح وہ تلخی سے بولی نظریں فاتح پہ جمی تھی بندہ ہارا اس رشتے سے خوش ہے وہ جبرن یہ شادی کروا دے گا اور سلطان مرسل وہ انکار کی صورت میں بندہ ہارا کے محل پہ چڑھائی کروا دے گا عورت کے نام پہ پہلے بھی بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں ایک اور سے ہی ملکہ اگر آپ خود یہاں آئی ہیں تو یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل بھی سوچ کے آئی ہوں گی ملکہ نے گہری سانس لی اور پیچھے ہو کے مسکرائی جانتے ہو ملاکا کے سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں کون سی قدر مشترک ہونی چاہیے چاہے وہ امیر ہو یا غریب بدصورت ہو یا حسین شاہ چین کی بیٹی ہو یا ایک جنگی قیدی کنیز ان سب کا ایک شرط پہ اترنا لازم ہے تالیا گم سم سی اسے دیکھی گئی اور وہ کیا ہے ملکہ وہ سمجھ رہا تھا سلطان کی دلہن غیر شادی شدہ ہونی چاہیے نہ وہ پہلے کسی کی کنیز رہی ہو نہ بیوی لمحے بھر کو سرخ حویلی میں سناٹا چھا گیا پھر سہن میں اگے بھوڑے درخت کے پتے ہوا سے جھنجھنائے اور کندیلوں کے شولے پھڑ پھڑائے عجیب پرسرار سا ماحول بن گیا تھا فاتح ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتا آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسا کے میز پہ رکھے تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شہزادی تاشا سے شادی کر لوں الفاظ تھے یا کیا تالیہ کا سانس تھم گیا ناخن ہتیلی میں پیوست کر لیے ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکی وہ دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گے ملکہ عالیہ وہ ذرا سا مسکرایا میں اس شہر میں غلام ہوں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں مگر اپنے شہر میں میں میں سے ایک تھا اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلے نہیں کیا کرتے تالیہ کی ہتھیلی ڈھیلی پڑ گئی وہ بس ساکت سی اسے دیکھے گئی نہ وہ حیران ہوا تھا نہ چونکا تھا وہ شاید تیار تھا کیا اس کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملکہ کو البتہ اچن سا ہوا اسے اس رد عمل کی توقع نہ تھی میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا میرے سوال کا جواب دو غلام تم تاشا سے نکاح کر کے قاضی وقت کو گواہ بنا کر مراد اور سلطان کے سامنے جا کے یہ کہہ سکو گے کہ تم تاشا کے شوہر ہو ایک بحری جہاز چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی کیا یہ دیں گی آپ مجھے وہ ابھی تک رہا تھا ملکہ کی رنگت گلابی ہونے لگی میں غلاموں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتی بہت سی چیزیں پہلی دفعہ کرنی پڑتی ہیں ملکہ عالیہ آپ کے اوپر سلطان صرف ایک سوکن نہیں لا رہا وہ ملاقہ کی نئی ملکہ لا رہا ہے ایک بحری جہاز چند سپاہی اور وانگلی کی غلامی سے آزادی دلوا دے مجھے میں تاشا سے شادی کر کے آپ کے تخت و تاج کو بٹوارے سے بچا لوں گا میرے علاوہ آپ کو ملاقہ میں کوئی مرد ایسا نہیں ملے گا جو سلطان سے منسوب لڑکی سے شادی کرنے کی جرت کر سکے ملکہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی کیا راجہ مراد کے سامنے اس کی بیٹی کو بیوی کہنے کی ہمت رکھتے ہو کیا سلطان کو یہ بتا سکتے ہو کہ اس سے منسوب شہزادی شادی شدہ ہے وہ جواباً مزید آگے جھکا فاتح بن رام زل ایک آزاد انسان ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا چبا چبا کے بولا وہ سب کچھ خاموشی سے سنے جا رہی تھی صحن میں اگے درخت کی ہلتی شاخیں اور برامدے کی کندیلوں کے پھڑ پھڑاتے شولے اور وہ باتیں اسے ہر چیز وحشت دلا رہی تھی وہ اس سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی ملکہ وہ بولنے لگی مگر ملکہ نے ہاتھ اٹھا کے سے خاموش کروا دیا تم نے مجھ سے وفاداری کی قسم کھائی تھی تاشا اسی لیے خاموش رہو ویسے بھی تمہیں اس آدمی سے شادی کرنی تھی نا تم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو تو وہ شادی میں کروائی دیتی ہوں میں صبح اعلیٰ عدالت کے ایک چینی قاضی قاصد کو بلاتی ہوں ان کے سامنے تم اس غلام سے شادی کرو گی اور پھر یہ آزاد انسان بن جائے گا اگر تم مجھ سے وفادار ہو اور واقعی ملکہ نہیں بننا چاہتی تو تمہارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے ملکہ سرخ آنکھوں سے اسے گھو رہی تھی وہ اس وقت متضاد کیفیات کے زیر اثر تھی تالیہ کا حلق خشک ہو گیا سہن کی تاریکی اور اوپر چمکتے ستارے ان سب کا سناٹا اس کے اندر اترنے لگا وہ بار بار لب کھولتی مگر الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے پھر اس نے سر جھکا لیا مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں ملکہ آپ ہماری واپس جانے میں مدد کریں جواب میں میں اور فاتح وہی کریں گے جو آپ کہیں گی یان سوف کا چہرہ ایک دم شانت ہو گیا اس نے ٹھنڈی سانس پھری وانگلی صبح قاضی کو لے آئے گا اور اس کے سامنے یہ نکاح ہوگا صبح فاتح نے اچنتے سے ابرو اٹھائی اتنی جلدی کیا ہے ملکہ ابھی تو شادی میں کئی دن پڑے ہیں سنو فاتح بن رامزل وہ تیز لہجے میں پھنکاری میں شاہ چین کی بیٹی ہوں قیافہ شناسی کے علوم سے آراستہ کر کے بھیجا تھا مجھے میرے پاپا نے چہرہ دیکھ کے سارا ماضی پڑھ لیتی ہوں اور بعض دفعہ مستقبل بھی میرے چہرے پہ کیا نظر آتا ہے آپ کو ملکہ یان مسکرائی اور آگے کو جھکی سچے ہو اور ایماندار بھی نڈر ہو اور بہادر بھی مگر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ چبا چبا کے بولی خود غرض ہو مفاد پرست اور سب سے بڑھ کے بے وفا مرد ہو تم صرف خود سے محبت کرتے ہو اور طاقت کی خواہش رکھتے ہو شہزادی کو تم سے سچی محبت ہے تالیہ کی نظریں فوراً جھکی مگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے اس لیے تمہارا اعتبار نہیں ہے مجھے صبح سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی میں وہ چوغا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دونوں بھی ساتھ ہی اٹھے وہ اس کے الفاظ پہ ہلکا سا ہنس دیا آپ مجھے نہیں جانتی ملکا آپ نے میری زندگی نہیں گزاری ملکا اس کو نظر انداز کیے تالیہ کی طرف گھومی جو بدل سی نظر آ رہی تھی تمہارا انتخاب اتنا متاثر کن نہیں تھا تاشا عام حالات میں میں تمہیں کبھی ایسے آدمی سے شادی کا مشورہ نہ دیتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہو اور جسے وعدے نبھانے نہ آتے یاد رکھنا یہ آدمی کبھی وعدے پورے نہیں کر سکتا مگر خیر اس نے شانے جھٹکے اس سے کیا فرق پڑتا ہے شہزادیوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں وہ کہہ کے آگے بڑھی تو تالیا تڑپ کے اس کی طرف گھومی کیا آقا کو پسند آ جانے والی ہر لڑکی کی شادی کروا دیں گی آپ کس کس کو آقا کے نکاح میں آنے سے روک پائیں گی یانسف سکون سے اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لی کیا تم بھول گئی ہو کہ میں وہ ملکہ ہوں جس نے تمہارے گاؤں الوس سنگئی جلا کے راک کر دیا تھا سارے شکار بازوں کو قید کروا لیا تھا تمہیں اپنا وفادار سمجھتی ہوں اس لیے تمہارا نکاح کروا رہی ہوں دوسری کوئی ہوتی تو اس کی گردن اتروا کے چوک میں لٹکا دیتی اور ایک نگاہ غلط ان دونوں پہ ڈال کے آگے بڑھ گئی کہوا کل پیوں گی وانگلی ابھی میرے ساتھ باہر آؤں مجھے بات کرنی ہے تم سے بلند آواز سے رسوئی میں موجود وانگلی کو کہا اور باہر نکل گئی وہ بھی سب کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لپکا گیا وہ دونوں چلے گئے تو سرخ حویلی کی سناٹے بڑھ گئے وہ شکوا کنا سی اس کی طرف گھومی اچھا بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں آپ اس کے کان سرخ دہت رہے تھے اور گلا رننے لگا تھا یہ تمہیں ملکہ کے سامنے اپنے اور میرے بارے میں کہانیاں گھڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ تیزی سے بولا پھر گہری سانس لی مگر خیر یہ کہانی سچ بتانے سے بہتر تھی سچ پہ وہ یقین نہ کرتی شہزادی کے لیے بننے والے غلام پہ کر لیتی اس نے کندھے اچکائے تالیا کے اوپر گھڑوں پانی گر گیا بد وقت اس نے حواس پہ قابو پایا ظاہر ہے میں کہانیاں گھڑنے میں ہی تو اچھی ہوں یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ خزانے کی تلاش میں ہم چھ سو سال پیچھے آئے ہیں اس لیے یہی کہہ دیا کہ آپ اور میں سر جھٹکا ہاتھ ہولے ہولے کام رہے تھے تم نے ٹھیک کیا تم یہی کر سکتی تھی ملکہ کے سامنے راضی ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایسا چاہتی ہوں وہ تیزی سے بولی ہم صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں الور سنگائی چلے جائیں گے یا کہیں اور لیکن تالیا ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں مراد راجہ سے وہ چابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں مراد کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کرنا ہے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ملکہ کہہ رہی ہے اور سنو مجھ پہ بھروسہ کرو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کو نکال لے جاؤں گا یہاں سے تو مجھے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا کروں گا ملکہ میرے وعدوں سے واقف نہیں ہے آپ شادی شدہ ہیں تمام آپ کے دو بچے ہیں بیوی ہے آپ اس دنیا میں غلام نہیں ہیں آپ ملک کے اگلے وزیر اعظم ہیں میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں شادی نہیں کرنی لڑکی صرف ایک کاغذ پہ دستخط کرنے ہیں جو ہمیں آزادی دلوا سکتا ہے کس طرح یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تم ملکہ کی بات مان لو تو میں واپس جاتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا تالیہ کا دل یک دم خالی ہو گیا سارے خدشے وہنے خوف سب دم توڑ گئے وہ بس اس کو تعجب اور ملال سے دیکھے گئے تو یہ کوئی اصلی شادی نہیں ہوگی صرف صرف ایک پیپر میرج ہوگی جو واپس جاتے ہی ختم ہو جائے گی بالکل کیونکہ یہ اسی طرح ہونا ہے وہ اب دھیمے لہجے میں اس کو سمجھا رہا تھا ہمیں ملکہ یا سلطان کا نہیں سوچنا ہمیں صرف اپنا سوچنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے جو اس وقت کی قید سے نکلنے میں ہماری مدد کرے اور اس شادی سے ملکہ کے رستے سے میں ہٹ جاؤں گی لیکن ہمیں کون سا فائدہ ہوگا مراد راجہ آپ کی جان لے لے گا تو آنکھوں میں نے کہا نا میرے پاس پلان ہے بھروسہ رکھو یہ اسی طرح ہونا تھا تو آپ نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا اسے اب سمجھ آیا تھا اور پڑھا تو میں نے بھی تھا شہزادی تاشا کی شادی ایک غلام سے ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم کیوں مگر آپ جانتے ہیں آپ صرف مجھے ایک سیاسی چال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں ہے نا اس کے احساب دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگے قسمت کے آگے بے بسی ان الفاظ کا مطلب آج سمجھ آیا تھا مجھے یہی کرنا آتا ہے تالیا اور جو ہمیں آتا ہے وہ ہماری جان بچائے گا ٹھیک ہے میں ملکہ کی بات مان لیتی ہوں میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے مگر وہ ایک دم اسپارٹ سی ہو چلی ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچے گا کہ ملکہ کو بتائی گئی اس کہانی میں کوئی صداقت تھی میں چاہوں گی کہ جیسے ہی یہ مسئلہ ختم ہو آپ مجھے فوراً آزاد کر دیں اور اسرا اور آپ کے بچوں کو کبھی علم نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوا تھا میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مجھے آپ سے کیا کسی سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں ہے ایک تجربہ بہت تھا میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جن کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے مجھے زندگی گزارنے کے لیے کسی جنگجو کا ساتھ نہیں چاہیے میرے لیے میری اپنی تلوار ہی کافی ہے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا ہاتھوں کی کپ کپاہٹ خود بخود ختم ہو گئی عجیب غصہ سا آنے لگا تھا وان فاتح نے کندھے اچکا دیے ظاہر ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں بہت بہتر وہ آگے بڑھی پھر رکی گردن موڑ کے چاندنی میں نہائے سہن کو دیکھا نگاہ ٹھہری تو ٹھہری گئی وہی سہن وہی کنواں اور دوسرے کونے میں خالی جگہ وہ خواب کسی کیفیت میں آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ سہن میں قدم رکھا ہوا سے چوہے کی ٹوپی پیچھے گر گئی اور سنہری بال نظر آنے لگے وانگلی واپس آیا تو کھنکار کے اسے مخاطب کیا ملکہ رخصت ہو گئی ہیں آپ کے لیے دوسری بھگی روک رکھی ہے کیا آپ کہوا لیں گی نہیں شکریہ اس کی بے خود نگاہیں اس سہن پہ جمی تھی عجیب سی پرسراریت تھی اس میں جیسے سرخ اینٹوں تلے صدیوں پرانی داستانیں مدفن ہو سن باؤ وہ اسی کیفیت میں بولی یہ کونا خالی کیوں ہے کیا آپ نے یہاں کچھ نہیں بنوایا میں نے اس کو مجسمہ سازی کے لیے چھوڑ رکھا تھا شہزادی وہ ہاتھ باندھے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا مجسمے کے لیے وہ چونک کے اس کی طرف مڑی آپ اپنا مجسمہ بنوانا چاہتے ہیں ایک زمانے میں بڑی خواہش تھی میری شہزادی مگر پھر وقت نہیں مل سکا کیا آپ کو بھی مجسمہ سازی سے شغف ہے جی میں تصاویر اور مجسمے بنا لیتی ہوں تھوڑا بہت یہ کام آتا ہے مجھے وہ ذرا سا مسکرائے کیا آپ وہ جوش سے کہنے لگا تو وہ فوراً بولی نہیں سن باؤ میں مجسمہ بنا سکتی ہوں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں میں تو یوں ہی ایک سوال پوچھ رہی تھی پھر فاتح کو دیکھا جو اس کی صاف انکار پہ ابرو اٹھا کے زیر لب بولا تھا سیریسلی اتنے حیران مت ہو غلام فاتح وہ چبا چبا کے بولی مجھے وانگلی کا مجسمہ تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید تمہیں لگا ہو کہ شہزادی تاشا وانگلی کا مجسمہ بنائے گی یقین کرو تمہیں غلط لگا ہے کیونکہ میں کوئی مجسمہ بنانے یہاں نہیں آنا چاہتی پھر وانگ لی کو دیکھا اور مسکرائے شب خیر سن باؤ صبح ملاقات ہوگی اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی ایڈم بن محمد جس وقت شہزادی تاشا کے کمرے سے ملحقہ بیٹھک میں داخل ہوا وہ سن باؤ کے گھر سے رخصت ہونے والی پرسکون اور اسپاٹ تالیاں نہیں لگ رہی وہ رنگت اور پریشان چہرے والی لڑکی لگ رہی تھی جو ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی ایڈم اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف ایڈم نے لاشعوری طور پر اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر لیا دیکھیے شہزادی آپ کے جو بھی ارادے ہیں میں بتائی دیتا ہوں کہ کسی مسلمان کو اس کے ہاتھ سے محروم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ملکہ چاہتی ہے میں وان فاتح سے شادی کروں محل کے باہر ایک دم ہوا تیز کھڑکی میں رکھ کے چراغ کا شعلہ پھڑ پھڑ آیا ایڈم بالکل ساکت رہ گیا ہاتھ ڈھیلا سا ہو کے پہلو میں آن گیا کیا مطلب الفاظ حلق میں پھنس گئے مطلب میں ہی تو الجھی ہوں اگر وان فاتح سے شادی نہ کی تو سلطان مرسل سے کرنی پڑے گی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے مراد راجہ ہمیں چابی دے دے اس لیے ملکہ نے وہ پھر سے دائیں بائیں ٹہلنے لگے اور سارا قصہ سنا ڈالا آخر تک ایڈم سنبھل چکا تھا اور چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے بہت خوب اور آپ کے خیال میں جب سلطان کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو وہ مسکرا کے کہیں گے بہت معذرت محترمہ میں نے ایسی ہی آپ کو زحمت دی آپ یاد ہے سداریے میں اپنے گھر کا رستہ ناپتا ہوں جی نہیں چیتالیہ وہ غصے سے بولا تھا پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ زیادہ آ رہا تھا اس شادی پہ ایسی قیامت کھڑی ہوگی کہ علامان راجہ مراد آپ کی اور فاتح صاحب دونوں کی جان دے دے گا فاتح کا کہنا ہے ان کے پاس پلان ہے وہ راجہ کو قابو کر سکتے ہیں ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا پھر مٹھیاں بھینج لی ان کے وعدے سیاسی نکلے تو وہ چاہتے ہیں میں ان پہ بھروسہ کروں اور آپ خود کیا چاہتی ہیں میں وہ چونکی پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور مسحری پہ بیٹھ گئی میں رضامندی دے چکی ہوں اب میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے چیتالیہ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھا اور امید سے بولا اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتائیں ہم کوئی اور حل نکال لیں گے یہ ملکہ تو بالکل اولڈ فیشن ہے اس کے زمانے میں سوائے ممکنہ سوکن کو زہر دینے الٹا ٹانگنے یا اس کو کسی اور کے ساتھ بھگا دینے کے کوئی حل نہیں آتا مگر ہم ہم اسمارٹ زمانے کے لوگ ہیں بھلے آپ نے ملکہ کو جو بھی کہانی کی سنائی ہو اگر آپ وہ کہانی نہیں تھی ایڈم اس نے تڑپ کے سر اٹھایا تو بکھرے بکھرے سنہرے بالوں کی حالے میں زرد پڑتا چہرہ بے بستہ نظر آتا تھا شاہی مورخ کے سارے الفاظ دم گھٹ کے مر گئے وہ وقت کی طرح تھم گیا تو وہ سچ تھا اس کی بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی تھی آپ ان کی محبت میں گرفتار ہے یہ فین گرل ہونے سے زیادہ شدید ہے اوہ چیتا لیا اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تخت و تاج کے لیے جنگیں لڑنے والے محلوں میں رہنے والے آخر میں کس مقام پہ آ کے روتے تھے ایک دل تھا جو امیر غریب سب کا ایک ہی طرح سے دھڑکتا تھا اوہ لیا تالیا کی سیاہ آنکھوں کے کٹورے بھیگتے گئے یہ صرف ایک خواہش تھی جو میں کبھی پوری نہیں ہونے دینا چاہتی تھی وہ شادی شدہ ہیں ان کے دو بچے ہیں وہ کافی دیر کچھ بول نہ سکا مگر وہ کہتے ہیں ان کی بیوی کو علم بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کو فوراً چھوڑ دیں گے اب کہ وہ بولا تو سنجیدہ اور سا تھا بیٹھک میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں اور ان کی زرد روشنی میں سامنے بیٹھی شہزادی اور ایک بے بس اور مجبور لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں دکھ رہی تھی اور یہی تو وہ نہیں جانتے کہ ایسا ادھورا ساتھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا اگر کسی سے صرف پیپر میرج کرنی ہوتی اور بعد میں چھوڑ دینا ہوتا تو مجھے فرق بھی نہ پڑتا ایک طلاق ہو چکی ہے میری اور جو لڑکی طلاق کو سروائیو کر لیتی ہے وہ ہر چیز سروائیو کر سکتی ہے مگر ایڈم اس کاغذی کھیل کو میں کیسے سروائیو کروں گی چیتالیہ وہ ملال سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا آپ کے پاس سلطان مرسل سے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے میرے پاس شاید بہت سے رستے نکل آتے مگر وان فاتح کو لگتا ہے کہ ان کے منصوبے کے لیے یہ بہتر حل ہے تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہے تاشا کی شادی غلام سے ہی ہونی ہے اور آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وان فاتح پہ بھروسہ کر کے آپ کو غلطی کریں گی یا عقل مندی میں نفع نقصان دیکھے بغیر ان پہ بھروسہ کرنا چاہتی ایڈم نے گہری سانس لی اور آنکھیں مسی پھر کچھ دیر سوچتا رہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی شادی کر لیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور واپس جا کے وہ آپ کو آزاد کر دیں گے یوں ان کا اپنا گھر بھی محفوظ رہے گا کوئی ہرٹ نہیں ہوگا کسی کا گھر نہیں ٹوٹے گا آپ تو ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کو کبھی بھی پورا نہیں کرنا چاہتی تھی نا تو پھر کیا ہوا جو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے جذباتیت کے بغیر اس کو ایک منصوبے کی طرح لیں جیسے زندگی میں بہت سے کردار کیے ہیں آپ نے ایسے ہی اس کردار میں بھی ڈھل جائے چند دن کا ایک اسکیم جو ایک دن بلبلے کی طرح پھٹ جائے گا وہ دھیمے لہجے میں سمجھا رہا تھا تالیہ نے ملال بھری نظروں سے اسے دیکھا یعنی تالیہ کی شادی ہمیشہ ایک اسکیم ہی ہوگی اسکیم کی طرح شروع اسکیم کی طرح ختم کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جب زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی یقینی نہ کرے ایڈم نے نظریں جھکا دی لمحے بھر شرمندہ شرمندہ سے پھسلتے رہے ٹھیک ہے اس نے نم آنکھیں رکھ لی اور گردن اٹھا کے ذرا ہمت سے بولی میں یہ شادی کر لوں گی اور وان فاتح پہ بھروسہ کروں گی ہم واپس جائیں گے میرا خواب کہتا ہے کہ ہم نئے زمانے میں ہوں گے مگر اس خواب میں میں نہیں تھا خیر وہ اٹھ کھڑا ہوا آپ نے وانگلی کا مجسمہ بنانے سے انکار کیوں کر دیا اس نے سارے قصے میں تالیہ کی سنائی گئی دوسری اہم بات کا تذکرہ کیا تالیہ نے بے رخی سے کندھے اچکائے مجھے کیا ملنا ہے وانگلی کا مجسمہ بنا کے آپ کو اسرا بیگم نے بتایا تھا نا کہ وانگلی کا مجسمہ شہزادی تاشا نے بنایا تھا ایک رائے یہ ہے کہ اس کی وانگلی سے دوستی تھی وانگلی نے خواہش کی کہ وہ اس کا مجسمہ بنائے اسی لیے شہزادی سرخبیلی میں آیا کرتی اور میں نے خواب میں شہزادی کو پشت سے دیکھا تھا وہ یقیناً میں ہی تھی اور وہ مجسمہ بنا رہی تھی مگر میرا خیال ہے کہ وہ مجسمہ بنانے نہیں دراصل بلائی منزل کے مکین سے ملنے جاتی تھی اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ مکین کون ہے سو مجسمہ بنا لے شہزادی صاحبہ اس کو آپ کے ہاتھوں سے ہی بننا ہے وانگلی کی دوستی میں نہ صحیح بلائی منزل کے مکین سے ملنے کے لیے ہی صحیح کیا ضروری ہے کہ ہم ہر وہی کام کریں جو اس کتاب میں لکھا ہے میں تاریخ کو بدلنا چاہتی ہوں میں یہ نہیں کرنا چاہتی بس وہ ناگواری سے اٹھے اور لباس کی احتیاط کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی سادہ مگر لمبے گھیرے کے لہنگے کا کنارہ میز کے کیل سے الجھا اور کپڑا پھٹنے کی آواز آئی وہ رکی اور غصے سے کپڑا کھینچا تین چار انچ کا چاک پڑ گیا مگر کپڑا کیل سے علیحدہ ہو گیا احتیاط سی شہزادی تالیہ نے مڑ کے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا کون سے ہیرے جواہرات لگے ہیں اس لباس میں جو میں احتیاط کروں یہ آپ کا لباس ہے اس کی قیمتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے ویسے بھی شہزادیوں کے میلے اور پھٹے پرانے لباس بھی صدیوں بعد میوزیم میں رکھے جاتے ہیں یہ تو پھر قیمتی ہے وہ جو سر جھٹک کے آگے بڑھ رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی جس سے منجمد ہو گئی ہو سارا محل اور ساتھ بہتا ملاقہ کا سمندر سب برف بن گیا تھا اور وہ اس میں نیلا برف ہوا مجسمہ بنی کھڑی تھی دماغ میں جیسے کسی نے برف کی سل گھومتی دی تھی چونک کے اس نے ایڈم کو دیکھا وہ اب ادب سے رخصت لے رہا تھا تالیہ سن کھڑی رہی مگر اس ایک لمحے میں ہر چیز بدل گئی تھی صبح تلو ہوئی اور شہزادی تاشا کی خواب گاہ کی کھلی کھڑکیوں سے روشنی نے اندر جھانکا تو تالیہ مراد کو دروازے کے ساتھ کھڑے دیکھا شریفہ سامنے ہاتھ باندھے موجود تھی اور تالیہ ہاتھ میں پکڑا رکا پڑ رہی تھی جو رازداری سے اس تک پہنچایا گیا تھا اشراق کے وقت تک آپ کو میری حویلی میں ہونا چاہیے شہزادی تاشا باقی سب بھی موجود ہوں گے سن باؤ اس نے رکا مٹھی میں مڑوڑ دیا اور بازو سے باندھا ایک دوسرا رکا نکال کے شریفہ کی طرف بڑھایا سب سامان کی فہرست ہے اسے میری بھگی میں رکھوا میں تیار ہونے لگی ہوں پھر مجھے سن باؤ کی طرف جانا ہے دانستہ اونچی آواز میں بولی کیونکہ کھلے دروازے پہ اس نے مراد کو رکتے دیکھ لیا تھا سن باؤ وانگلی کی طرف خیریت وہ کمر پہ ہاتھ باندھے شاہی کبا میں ملبوس سنجیدہ روبدار سے انداز میں سوال کرتا اندر داخل ہوا تو شریفہ جھٹ سامنے سے ہٹی اور تالیہ نے فوراً سر جھکایا راجا صبح بخیر پھر سر اٹھا کے مسکرا کے بولی وانگلی نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کا مجسمہ بناؤں شادی تک خود کو مصروف رکھنے کا اس سے بہتر بہانہ مجھے کہاں ملے گا اسی لیے مجسمہ سازی کا سامان لے کر آج وانگلی کی طرف جانا ہے مجھے ویسے مراد اس کو بغور دیکھنے لگا جیسے سوچ میں پڑ گیا شہزادی کو ایک چینی غلام کا مجسمہ بنانا زیب نہیں دیتا وہ چینی غلام نہیں سفارت کار ہے ملاکا کو قرض لا کے دے رہا ہے اور ملکہ یان سفو کا وفادار ہے ملکہ کے وفاداروں سے اچھے تعلقات رکھوں گی تو مجھے ہی آسانی ہوگی وہ مراد کے سامنے کھڑی سادگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی تو تم اب اس شادی کے لیے دلی طور پہ راضی ہو طاقت میں بڑی کشش ہوتی ہے راجا طاقت کسے بری لگتی ہے پھر کان کے پیچھے بال اڑستے ہوئے مسکرائی امید کرتی ہوں آپ مجھے بھاری زیورات دے کر اس محل سے رخصت کریں گے آخر آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں آپ کے سارے لوٹے گئے سونے پہ مجھ سے زیادہ کس کا حق ہوگا وہ ہلکا سا مسکرایا کون سا سونا میں نے کچھ نہیں چلایا ہاں میری حلال کی کمائی بہت ہے میرے پاس میں سنار کو بھجوا دوں گا زیورات پسند کر لینا اور جو چاہو گی تمہیں ملے گا کیونکہ اس شادی کے بعد وہ ہوگا جو میں چاہوں گا دیکھتے ہیں راجا اس نے سر جھکا کے کہا تھا مراد کے جانے کے بعد وہ مسحری تک آئی جس کے ساتھ لوہے کی کھونٹی پہ لٹکا لباس نظر آ رہا تھا ریشم کا بنا سادہ سفید لباس لمبا اسکرٹ نما لہنگا اور گھٹنوں تک آتی قمیض اور ایک مفلر جیسا دوپٹہ تینوں چیزوں کا رنگ سفید تھا نہ کام تھا نہ زری نہ دبکا ایک ستارہ تک نہ لگا تھا اس سفید ریشم کو ہاتھ سے مسلتے اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ دلہن بنی تھی سرخ کامدار لہنگا سونے کے ہلکے سے زیورات بھی پہنے تھے ٹیکا بھی تھا اور گلو بند بھی تھا کنگن اور مہندی بھی اس نے سر جھٹکا اور لباس اٹھا لیا اسے تیار ہونا تھا دل پہ جو گزر رہی تھی اس سب کو نظر انداز کر کے اسے بس تیار ہونا تھا اس صبح سرخ حویلی کے سہن میں وہ کنویں کے ساتھ بے مقصد تا کھڑا تھا درخت کی چھایا کے باعث تیز روشنی اس کو نہیں چھو رہی تھی شیو ہلکی بڑی تھی اور بازو سینے پہ لپیٹے پانی میں جھانکتا کچھ سوچ رہا تھا تو تم شہزادی تاشا کے ساتھ ان کے گاؤں سے آئے تھے آواز پہ وہ چونک کے پلٹا تو دیکھا وانگلی کہوے کی پیالی ہاتھ میں لیے ساتھ آ کھڑا ہوا فاتح نے ادب سے گردن جھکائی مالک میں شہزادی کے رازوں کا امین ہوں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو ملکہ نے فرمایا وہ درست تھا میں جانتا تھا تم عام آدمی نہیں ہو سونے کا ایک ڈھیر دے کر میں نے تمہیں خریدا تھا جیا کے کاروبار کو تم نے اٹھا کے رکھ دیا اور اب ملکہ تمہارے بدلے مجھے سونے کا وہی ڈھیر دینے کو تیار ہے تم شہزادی سے شادی کے بعد آزاد ہوگے فاتح وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے پچھتا رہا آپ میرے لیے ہمیشہ محترم تھے اور رہیں گے کچھ چیزیں نہیں بدل سکتی مالک واپس جا کے خط لکھتے رہنا مجھے اچھا لگے گا وہ مڑنے لگا تو فاتح تیزی سے بولا آپ ملاقہ کو قرض کی دلدل میں نہ دھکیلے مالک آپ اس تجویز پہ عمل کرنے والوں میں سے نہ بنے خط لکھتے رہنا فاتح مجھے اچھا لگے گا چینی سفارتکار نے نرمی سے یاد دہانی کروائی اور کہوے کی پیالی سے گھون بھرتا آگے بڑھ گیا باہر بگیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں مہمان پہنچ چکے تھے جس وقت قاضی کاغذات کا پلندہ لیے برآمدے میں داخل ہوا سامنے سن باؤ وانگلی ایڈم اور فاتح کو فرشی نشست پہ بیٹھے پایا ان کے مقابل وہ بیٹھی تھی زمین پہ سادہ ملے عورتوں کی طرح سفید لباس میں ملبوس سفید دوپٹہ سر پہ اوڑھے وہ بس نظریں جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی قاضی نے کاغذات میز پہ رکھے اور دو زانو ہو کے بیٹھا ایک مسترب نظر وانگلی پہ ڈالی سن باؤ یہ بہت خطرناک کام ہے مجھے راجہ مراد کے سامنے گواہی دینی پڑے گی کیا شہزادی تاشا ان خطرات سے واقف ہیں راجہ مراد کا اقتدار اب چند دن کا مہمان ہے آپ کو ان سے نہیں ان کو اب آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے کام کا آغاز کیجیے باقی سب میں دیکھ لوں گا آپ چینی سفارتکار ہیں آپ کو ملاقہ کا کوئی عہدے دار نقصان نہیں پہنچائے گا وانگلی کا انداز پاٹ تھا قاضی نے گہری سانس لیا اور کاغذات سامنے رکھے نکاح نامے کی چار نقول بنائی گئی ہیں ایک میرے پاس رہے گی تصدیق کے لیے باقی دونوں آپ کے پاس ہوں گی چوتھی نقل میں وانگلی کو دے دوں گا یعنی ملکہ کو گواہ کے طور پہ سامنے بیٹھے ایڈم نے سوچا تھا وہ بس پس مردہ سا بیٹھا تھا اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی ذہن میں چڑیوں کے نغمے سنائی دے رہے تھے اور قاضی مقدس کا لماد پڑ رہا تھا مگر ایڈم کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے ہر چیز سلو موشن میں ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اس نے قاضی کو کلمات سے پڑھتے دیکھا پھر مرد سے رضامندی لیتے دیکھا مرد پاٹ اور بے نیاز سا تھا اس کے چہرے پہ ڈھیروں سکون تھا وہ جیسے ذہن میں اگلا لائے عمل ترتیب دے رہا تھا اس نے بلا تامل رضامندی دے ڈالی پھر قاضی نے سفید لباس والی شہزادی سے پوچھا تو اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور بے خوف انداز میں اقرار کے بول بولے پھر اس نے دعا کے لیے اٹھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اپنے ہلتے لبوں کو محسوس کیا اتنی سی بات تھی اور ایڈم بن محمد کا دل خالی ہو گیا دل کی بات دل ہی میں رہ گئی کاسی چلا گیا وانگلی باہر نکل گیا اور وان فاتح اپنے دیگر کام نپٹانے اٹھ گیا ایسے میں صرف صحن میں مجسمہ سازی کا سامان پڑا رہ گیا شہزادی بھی جس خاموشی سے آئی تھی اسی طرح اٹھ گئی غلام اور شہزادی نے ایک دفعہ بھی نظر نہیں ملائی نہ کسی نے کسی سے کوئی بات کی ایسے لگتا تھا سب مشینی انداز میں ملکہ کا حکم ماننے کے لیے بیٹھے تھے کام ختم ہوا تو وہ اپنی اپنی زندگیوں کی طرف واپس لوٹ گئے تالیہ نے بھگی واپس بھجوا دی اور خود پیدل چلتی وانگلی کے گھر سے نکلی تھی سامنے سبزہ زار تھا اور درختوں کی لمبی کتاب وہ ان درختوں کی طرف جانے لگی سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے متوازن قدم اٹھا رہی تھی کیا محسوس کر رہی ہیں آپ ایڈم اس سے آ ملا جیسے خواب ہو کوئی اور ٹوٹ گیا ہو نم بے حس سرد وہ سکون میں لگتی تھی جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو دونوں ساتھ ساتھ گھاس پہ قدم اٹھانے لگے یہ سہن میں مجسمہ سازی کا سامان کیسا ہے رات تک تو ڈٹی ہوئی تھی کہ کوئی مجسمہ نہیں بنائیں گی وہ رکی اور اس کی طرف گھومی ایڈم بھی ٹھہر گیا دونوں اب درختوں کے بیچ آمنے سامنے کھڑے تھے قریب میں گھوڑے چرتے دکھائی دے رہے تھے تم نے کہا تھا صرف اپنا سوچو تو میں صرف اپنا سوچ رہی ہوں اب تم نے کہا تھا میں ایک لالچی عورت ہوں جس کی زندگی میں سارے بڑے فیصلے خزانے کی کھوج کے گرد گھومتے ہیں میں نے اس بات کو کھلے دل سے قبول کر لیا ہے ایڈم میرا وہ مطلب نہیں میں واقعی ایک خزانے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہوں اور مجھے وہ خزانہ مل گیا ہے ایڈم وہ کھلے دل سے مسکرائی ایک دم وہ کیل والی تالیاں لگنے لگی غلام سے نکاح اور شہزادی کا رتبہ وہ سب جیسے ہوا ہی نہیں تھا خزانہ نہیں ہے چیتالیہ بالکل خزانہ نہیں ہے ایڈم خزانے ہیں وہ مسکرا کے بولی تو ایڈم کی ابرو حیرت سے بھنجے خزانے سن باؤ کا گھر اور سن باؤ کا مطلب ہوتا ہے تین خزانے وہ تو صرف وانگلی کا لقب ہے اور چھ سو سال تک وہ گھر تین خزانوں والا گھر کہلاتا رہے گا وہ زور دے کر بولی اس گھر میں تین خزانے ہیں ایڈم تین خزانے ہاں پہلا خزانہ وقت کا خزانہ تھا جس کا کفل ہم نے کھول لیا تیسرا خزانہ میں نہیں جانتی کیا ہوگا مگر دوسرا خزانہ وہ ہے جو میرے خواب میں میں اور تم ڈھونڈ رہے تھے وہ خزانہ جو ہمیں واپس جا کے بے تحاشا امیر کر دے گا وانگلی کے گھر میں خزانہ متفن ہے وہ حکا بکا رہ گیا اسرا نے کہا تھا شہزادی تاشا وانگلی کی دوستی کے باعث اس گھر میں آتی تھی مجھے اپنے خواب سے لگا تھا کہ وہ برائی منزل کے مکین سے ملنے آتی تھی لیکن یہ دونوں باتیں غلط تھیں اس کی مسکراہٹ میں اب شرارت در آئی تھی میں وہ مجسمہ بنانے روز جاؤں گی وانگلی کے گھر لیکن اس کی ایک تیسری وجہ ہے وہ مسکرا کے بتا رہی تھی اور وہ دنگ سا کھڑا تھا میں وہاں دوسرے خزانے کے لیے جاؤں گی کیا وہاں خزانہ مدفن ہے جس کو ہم نے کھودنا ہے نہیں ایڈم ہم نے خزانہ دبانا ہے چھ سو سال بعد ہم واپس جا کے اس خزانے کو اسی گھر سے نکالیں گے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی ایڈم کا منہ کھل گیا آپ سن باؤ کے گھر میں زیورات وغیرہ دبانا چاہتی ہیں وہ اب بھی نہیں سمجھا تھا زیورات نہیں میں کتنے ہی سونے چاندی اکٹھی کر لوں وہ بیچ بیچ کے ختم ہو جائیں گے کیل میں میں ایک سوشلائٹ ہوں اور ایک چور تم ایک باڈی مین ہو بھگوڑے فوجی ہم دونوں حقیقت امیر نہیں ہیں اور ہم دونوں کو امیر ہونے کے لیے خزانہ چاہیے اصل خزانہ ہمیں کچھ اور دبانا ہے سبزہ زار پہ ایک دم خاموشی چھا گئی ایڈم ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھ رہا تھا آپ کو اگر واپس جانے کا اتنا یقین ہے تو آپ تھیلے میں سب ساتھ لے جائیں دفن کرنا کیوں ضروری ہے میرے پاس زیور بہت کم ہے ایڈم اور مجھے کروڑوں ڈالرز کا خزانہ چاہیے اگر زیور ساتھ لے گئے تو وہ وقت کا سفر طے کر کے ہمارے ساتھ نئے زمانے میں چلا جائے گا وہ نیا ہی رہے گا وہ ایج نہیں کرے گا جیسے میرے خواب میں یہ انگوٹھی ہاتھ اٹھا کے انگوٹھی دکھائی میری انگلی میں بالکل نئی لگ رہی تھی تو آپ زیور کو یہاں دفن کرنا چاہتی ہیں نہیں میرے پاس اتنا زیادہ زیور ہے ہی نہیں اور زیورات کی دو ہزار سولہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے ایڈم مگر جانتے ہو کس چیز کی ہے کس کی وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا شہزادیوں کے استعمال شدہ پھٹے پرانے کپڑوں کی تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کل قدیم زمانے کے عام سے برتن کتابیں خطوط اور دوسری چیزیں نئے زمانے میں انٹیک بن جاتے ہیں جو کروڑوں ڈالرز کے بکتے ہیں جو نیلامی میں لگائے جاتے ہیں جو میوزیم میں سجائے جاتے ہیں او اسے بالآخر سمجھ آنے لگی تھی تالیہ جوش سے بتا رہی تھی ہم شہزادی تاشا سلطان مرسل ملکہ یان سوفو اور راجا مراد کے زیر اثر استعمال عام سی چیزیں اکٹھی کریں گے اور ان کو سن باؤ کے مجسمے تلے زمین میں دبا دیں گے ہم جانتے ہیں کہ چھ سو سال بعد بھی وہ مجسمہ وہیں موجود رہے گا اسے آنچ تک نہیں آئے گی ہم ان چیزوں کو اپنے ساتھ وقت کے دروازے میں سے نہیں لے کے جا سکتے ورنہ وہ میری انگوٹھی کی طرح نئے رہیں گے وہ بریسلیٹ اور چابی کی طرح ایج نہیں کریں گے اور انٹیک بننے کے لیے ان کا ایج کرنا ضروری ہے ان کی عمر گزرنا ضروری ہے وہ بھی سمجھ رہا تھا ہاں اور یہ خزانہ چوری شدہ نہیں ہوگا یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوگا فاتح بن رام مجھے وہاں جاتے ہی چھوڑ دیں گے ان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر میرا کیا ہوگا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی غلط کام نہیں کروں گی مجھے اپنے خواب پانے کے لیے خزانہ چاہیے ایڈم یہ ہماری زندگیاں بدل دے گا اور یہ جائز ہوگا وہ دم بخود کھڑا تھا آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے چیتالیہ یہ اتنے شیطانی منصوبے کہاں سے آتے ہیں آپ کو تالیہ نے ابرو خبکی سے بھینچے بکو مت یہ بتاؤ کیا میرا ساتھ دو گے کیا جن بیکار چیزوں کو چھ سو سال کے لیے دفن کرنے میں میری مدد کرو گے پانچ سو ستاون سال زیادہ میرے آٹو کریکٹر نہ بنا کرو شکر ادا کرو کہ میں تھی میرے پلانس تھے آپ شکر کریں کہ آپ کو میرے جیسا مفت کا غلام ملا ہوا ہے وہ دونوں اب آگے بڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دور ہوتی سنائی دے رہی تھی مفت کا کیوں خزانے میں سے بیس فیصد حصہ دوں گی تمہیں ایک منٹ ایک منٹ بیس فیصد کس خوشی میں ہم ففٹی ففٹی کریں گے ففٹی فیصد دماغ تو ہے نہیں تمہارا ہوں سارا پلان میرا ساری محنت میری تم صرف مورل سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے اور زیادہ سودے بازی نہ کرو میرے ساتھ ورنہ شہزادی کے جلال سے واقف نہیں ہو تو ایڈم نے چلتے چلتے بے اختیار اپنا دائیں ہاتھ جیب میں ڈال لیا تو شہزادی نہ وان فاتح کی محبت میں اس گھر میں آتی تھی نہ ہی وانگلی کی دوستی میں وہ صرف خزانہ دفن کرنے آتی تھی آپ نا ویسے بالکل نہیں بدلیں گی اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ مجھ سے بنگا رایا ملاؤ میں یہی لکھوائیں گی کہ شہزادی وانگلی کی دوستی میں اس کے گھر آتی تھی اے مکرم فرشتے اپنے بائیں کندھے کو دیکھ کے بولا میرے امال نامے میں سے بنگا رایا ملاؤ نکال دو خدا کے لیے اس کے سارے جھوٹوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے ویسے ایک بات ہے وہ نظم جو سن باؤ کے دور کی دیوار پہ لکھی تھی شہزادی تاشا والی وہ یہاں نہیں لکھی وہ بھی یقیناً میں ہی لکھوں گی مگر کیوں وہ پوچھ رہی تھی اور ایڈم کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ دونوں درختوں کے درمیان اب اوجھل ہو رہے تھے دور سن باؤ کی حویلی کی بلائی منزل کی کھڑکی میں کھڑے فاتح نے مسکرا کے ان کو دور جاتے دیکھا تھا وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا مگر اس کو ڈھیر و اطمینان میسر جھک کے اس نے پانی کے پیالے میں رومال ڈبویا اور گردن کے پیچھے لیپ شدہ غازہ رگڑ کے صاف کیا وقت کی مہر واضح دکھائی دینے لگی اس کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا ہر شے پلان کے مطابق ہو رہی تھی اس صبح قدیم ملاقہ میں زور کی بارش ہوئی تھی مگر دوپہر تک مطلع صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا جیا کی رسوئی میں فاتح زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا گود میں بہت سے پتے رکھے تھے جن کو وہ ٹہنیوں سے علیحدہ کر کے ایک ٹوکری میں ڈال رہا تھا ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے اور پوروں میں پتوں کی مہک رچ بس گئی تھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ اداس سی آریانہ اس کے ساتھ آ بیٹھی تو اس نے نظریں اٹھائی سفید ہیئر بینڈ لگائے وہ چہرہ ہتیلیوں میں گرائے چوکری مارے بیٹھی اسے یا سے دیکھ رہی تھی کہتے ہیں قدیم چینی بادشاہ شہ نونگ ایک دفعہ سفر پہ نکلا تو ایک جگہ پڑاؤ کے دوران اس کے غلام عادتاً اس کے لیے لکڑیاں جلا کے پانی ابالنے لگے ہوا چلی اور درخت سے ایک پتہ ٹوٹ کے پانی میں جا گرا کسی کو علم تک نہ ہوا اور معمول کے مطابق غلاموں نے بادشاہ کو کڑا ہوا پانی پیش کر دیا بادشاہ نے اسے پیا تو ذائقہ بے حد مختلف تھا اس کڑے پانی نے اسے تازہ دم کر دیا اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک پتا پانی میں گرا تھا کہتے ہیں بادشاہ شنونگ وہ پہلا انسان تھا جس نے پتے ابال کے پہلی چائے بنانے کی روایت ڈالی تب سے لوگ پتوں کو ابال کے قہوہ چائے اور جیا بنانے لگے میں بھی اس وقت چائے کے پتے علیحدہ کر رہا ہوں میں اس کی بات نہیں کر رہی میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ دل برداشتہ سی بولی میری ماما کا کیا ہوگا ڈیڈ آپ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے اور یہ ہمیں یہاں سے آزاد کروائے گا وہ سر جھکائے پتے توڑ رہا تھا مگر کیسے قدیم کہاوتیں کبھی غلط نہیں ہوتی آریانہ اور ایسی ہی ایک کہاوت ہے کہ سچ تمہیں آزاد کر دے گا مگر مگر پہلے وہ تمہیں غصہ دلائے گا اس نے جھٹ فکرا مکمل کیا تو صرف سچ ہے جو ہمیں آزاد کرے گا وہ ٹوکری رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا اور کپڑے جھاڑے آج کل وہ خود سے باتیں کم کرتا تھا اس کے پاس سارے جواب موجود ہوتے تھے سادہ کرتے پاجامے کمر کے گرد کپڑا باندھے وہ پہلے سے زیادہ پر امید لگ رہا تھا جو اس دنیا میں ہوگا وہ اس دنیا میں ہی رہ جائے گا میں کوئی نیا رشتہ ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا مجھے کسی رشتے کو بنانے میں دلچسپی نہیں ہے آریانہ مجھے صرف آزادی چاہیے اور پھر وہ مڑ گیا آریانا اس کی گردن کے پیچھے سب مہر دیکھ سکتی تھی ہال کھچا کھچ بھرا تھا میزیں لگی تھیں اور لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کمرے کے آغاز میں ایک چبوترا سا بنا تھا وہ اس پہ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا مجھے پرسوں کسی نے غلام فاتح بن رامزل کہہ کے پکارا تھا اس کی آواز کی گرج اور بھاری پن سے کئی ہاتھ رکے کئی گردنیں مڑی وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھے گیا اور میں نے اس سے کہا میرا نام غلام نہیں ہے اور مجھے میرے نام سے پکارا جانا چاہیے جانتے ہو کیوں جیا کی نیم تاریخ ہال میں خاموشی چھانے لگی لوگ اس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لکمے چبانے لگے برتنوں کی کھٹر پٹر کم ہو گئی کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے بنی آدم کو عزت بخشی اس کو اکرام سے نوازا ملاقہ کے لوگوں آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر شخص خواہ وہ نیک ہو یا بدکار امیر ہو یا غریب کالا ہو یا گورا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر انسان عزت کے قابل ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے زور دے کے بولا لوگ خاموشی سے سن رہے تھے لب ہل رہے تھے گھون بھرے جا رہے تھے مگر آواز نہیں آتی تھی بھلے ہمیں کوئی انسان برا لگتا ہو بھلے ہمیں کسی سے نفرت ہو مگر ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس کی عزت کریں کیونکہ اللہ نے سب کو عزت سے نوازا ہے جانور صرف کھانے اور سائبان کے ساتھ گزار سکتا ہے انسان نہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے وہ بلند آواز میں قدرے خفکی سے کہہ رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے کیوں بے عزت ہونے کے بعد لوگ شہر چھوڑ دیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں یہاں تک کہ غم سے مر بھی جاتے ہیں کیونکہ انسان نہیں رہ سکتا عزت کے بغیر تم کیسے لوگ ہو تمہیں تمہارے گھروں سے اغوا کر کے یہاں غلام بنا لیا گیا ہے اور تم اپنے مالکوں کی جھڑکیاں سنتے ہو مگر اپنے لیے کھڑے نہیں ہوتے اسے جیسے ان لوگوں پہ غصہ آیا وہ چپ چاپ سنے گئے یاد رکھو اگر کسی انسان کی محبت یا خوف تمہیں اتنا بے بحث بنا دے کہ وہ تمہاری بے توقیری کیے جائے اور تم چپ چاپ برداشت کرتے رہو تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے تمہارے معزز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کچھ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے تھے کچھ خاموشی سے کھا رہے تھے میں یہاں تم لوگوں کو مفت میں اگر کھانا دلواتا ہوں تو عزت کے ساتھ تاکہ تم اپنی عزت خود کرنے لگو خدا کے لیے اپنی قدر کرنا سیکھو جانوروں کی طرح دوسروں کی ناجائز باتیں مت برداشت کرو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو اکٹھے ہو جاؤ اور احتجاج کرو سلطان کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسے بتاؤ کہ تمہیں کسی منڈی میں نہیں خریدا گیا تمہیں ناجائز طور پر غلام بنا کے بیچا گیا ہے میں تمہارے لیے سلطان کے پاس جانے کو تیار ہوں ملاقہ کے لوگوں لیکن کیا تم لوگ اپنے لیے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر وہاں ہر چہرے پہ تھکن تھی گردنیں واپس پلٹ گئیں برتنوں کی آواز آنے لگی کھانا دوبارہ سے کھایا جانے لگا فاتح نے گہری نظر ان پہ ڈالی اور چبوترے سے نیچے اتر آیا پھر کونے میں دیکھا تو آریانہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی تھی اسے متوجہ پا کے اس نے نفی میں سر ہلایا یہ لوگ بہت بزدل ہیں ڈیڈ ایک دن آئے گا جب یہ لوگ اپنے لیے کھڑے ہوں گے آریانہ کیونکہ یہ تاریخ میں لکھا ہے یہ قسمت میں لکھا ہے بس تم انتظار کرو وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا رسوئی کی طرف بڑھ گیا اس کے چہرے پہ کوئی مایوسی کوئی اضطراب نہ تھا کونے کی ایک میز پہ بیٹھے چوگا پوش آدمی نے غور سے اسے جاتے دیکھا مدھم روشنیوں کے باوجود اسے جیا کہ اس نمایا خوش نقل اور تنو من سے غلام کی گردن کی پشت پہ ایک جلنے کا داغ سا نظر آیا تھا آدمی نے جیب سے رکا نکالا اور کھولا اس پہ بنا خاکہ ہو بہو ویسا تھا وہ بلا آخر مسکرایا پھر چپ چاپ اٹھا اور کہوے خانے سے باہر نکل گیا اسے بندہارا کا مطلوبہ شخص مل گیا تھا اب اس کا رخ مراد راجا کے محل کی جانب تھا رات کا سیاہ آسمان تھا چاند چمک رہا تھا اونچے ٹیلوں کا رستہ پیدل چلنے کے لیے دشوار گزار اور پتھریلا تھا مگر وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے تالیا آگے تھی ایڈم پیچھے تھا ان کے لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہے تھے بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے سامنے سبزہ زار دکھائی دیا اور چاندنی میں نہائے درخت تو وہ سانس لینے کو جب سے مجسمہ بنانا شروع کیا تھا ہر رات وہ دونوں یہاں کے درختوں میں کچھ چیزیں چھپا جاتے تھے دوپہر میں جب وہ شاہی بھگی میں حویلی آ کے مجسمے کا کام شروع کرتی تو ایڈم ان کو درختوں کی کھوج سے نکالتا اور لباس میں چھپائے اندر لے آتا کسی سپاہی کو علم تک نہ ہوتا کہ وہ دونوں مجسمے کی بنیاد میں کیا بھر رہے تھے آج وہ درخت میں چند برتن چھپانے کی بات پلٹی نہیں بلکہ سن باؤ کے گھر کی طرف آ گئی سن باؤ آج کسی تقریب میں گیا تھا اور گھر پہ نہیں تھا حویلی خاموش پڑی تھی اکا دکا غلام جو یہاں ہوتے تھے وہ بھی غالباً جایا پہ تھے حویلی کا دروازہ کھلا تھا اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے دروازے مقفل نہیں کرتے تھے وہ چگے کی ٹوپی سر پہ جمائے تیزی سے اندر داخل ہو گئی تو ایڈم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی چ جی، تالیا وہ پیچھے سے ہامتا ہوا آیا تو تالیا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا کیا ایڈم وہ راہداری میں آگے بڑھتی گئی اور سہن میں آ گئی آپ کیا کرنے جا رہی ہے وہ زچ ہو گیا میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم وہ آخری دیوار تک آئی اور اندھیرے میں اسے ٹٹولنے لگی وہ چلتے چلتے بیچ سہن تک آیا اور رک کے اسے دیکھنے لگا کیسے وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تاشا کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے وہ تو مجھے معلوم ہے مگر ابھی آپ کیا کر رہی ہیں میں اپنے لیے نشانی چھوڑ رہی ہوں وہ دیوار کے اس اس کونے تک آئی جہاں نے خواب میں ایک نظم دیکھی تھی کیا وہ حیران رہ گیا کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی وہ مسکرائی کیوں تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مجسمے سے کتنی اینٹوں کے فاصلے پہ ہم نے خزانہ دبایا تھا وہ نظم جس مقام پہ لکھی جائے گی اس کی سیدھ میں خزانہ ہوگا ایک دفعہ ہم خزانہ نکال لیں تو ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم وہ ایک اینٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی یہ اس جگہ کی سید میں تھی اس نے وہاں چاقو سے نشانی لگائی صبح وہ ادھر آ کے نظم لکھ دے گی اور وان فاتح ان کا کیا ایڈم نے یاد دلایا وہ دونوں اب خاموشی سے گھر سے باہر آ گئے تھے اور درختوں کی طرف جا رہے تھے وہ زر اور زمین سے بے نیاز انسان ہیں ان کو خزانے کی خبر تک نہیں ہوگی یہ صرف میرا اور تمہارا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب ہم نئے زمانے میں جا کر اس جگہ کو کھودیں گے تو خزانہ وہاں موجود ہوگا ہم نے خاص حفاظتی طریقے سے بنیادوں میں اسے بھرا ہے ویسے نئے زمانے میں اس سب کی قیمت کیا ہوگی اس کو بھی دلچسپی ہوئی بندہ ہارا کی نوکرانی شریفہ کے خطوط سے لے کر سلطان کے زیر استعمال مہر شدہ جام تک یہ ساری پھینکی ہوئی چیزیں جب ہم نکال کے ماہرین کے پاس ٹیسٹ کے لیے لے کر جائیں گی تو یہ چیزیں ہر ٹیسٹ پاس کر جائیں گی ہم ان کی عرب اور یورپی ممالک میں نیلامی کروائیں گے اور ایک ایک چیز کروڑوں ڈالر میں بکے گی تم اور میں بہت امیر ہونے جا رہے ہیں ایڈم پھر ایک دم وہ مسکرائی اور اوپر سیاہ آسمان کو دیکھا یہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے لگا تھا اس میں ہم خزانے کو ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں مگر نہیں اس میں ہم خزانہ دبانے کے بعد کھود کے نکالنے کی بات کر رہے تھے سارے چکر وقت کے تھے ورنہ ہر بات سمجھ میں آ سکتی تھی وہ دونوں اب سبزہ زار سے نیچے اتر رہے تھے جہاں ان کے گھوڑے منتظر تھے پہلی دفعہ ایڈم کو اس کی باتوں سے امید ہونے لگی تھی واپس جا کے وہ بھی امیر ہو جائے گا واہ مجسمے کو بناتے بناتے یہ چھٹا دن آ پہنچا تھا اس دوپہر وہ سن باؤ کے سہن میں موجود تھی اور کام کر رہی تھی سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے شفاف چہرہ لیے وہ مخملی چوکے میں ملبوس تھی زیور پہنے ہاتھوں پہ گارا ابھی تک لگا تھا بنیادیں بھری جا چکی تھی اور مجسمے کی ٹانگیں بن چکی تھی تالیا پیچھے ہٹی اور توصیفی انداز میں مجسمے کو دیکھا میرے آرٹ کو مانتے ہو یا نہیں ساتھ کھڑے ایڈم سے ستائش طلب کی اس نے گہری سانس لی قیامت کے دن اس میں جان ڈالنی پڑے گی آپ کو محترمہ میرے امال نامے کو ان سیاہ کاریوں سے دور رکھیے تالیہ نے تنک کیا اس سے دیکھا چوری کرنے سے تو یہ بہتر کام ہے نا اور پھر ایک دن میں اس کو خود ہی گرا دوں گی جب ہم وہ خزانہ نکالیں گے دبے الفاظ میں یاد کروایا چلیں مان لیا اچھا اگر آپ کو مجسمے سے فرصت مل جائے تو مجھے ان کتابوں کا بتائیے گا شہزادی صاحبہ وہ ہمیں بندہ ہارا کے خزانے تک لے جا سکتی ہے اس نے بھی آواز دھیمی کی تم محل واپس جاؤ ایڈم ملکہ نے وہ کتابیں تمہارے کمرے میں اب تک بھجوا دی ہوں گی ایڈم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں جانتی ہیں تین چاند والے جزیرے پہ چھپی دولت ملاقہ کے لوگوں کی امانت ہے اور اس کا ڈھونڈنا بہت ضروری تھا مگر میں ٹھہری لالچی خود غرض چور عورت میرے لیے خزانہ مجسمے کے قدموں کی طرف اشارہ کیا زیادہ ضروری تھا اب جاؤ تمہارا کام یہاں ختم ہے شاہ نے بے نیازی سے ہاتھ جھٹکا تو وہ فوراً سلام اداب بھول کے باہر کو بھاگا تالیہ واپس اپنے کام کرنے لگی اسی اسنا میں سنباؤ اپنے کمرے سے نکلا اور اس کی طرف آیا ادب سے سلام کیا معذرت شہزادی میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کام کرنے چلا گیا چند اہم خطوط شاہ چین کی طرف ارسال کرنے تھے اور ابھی ابھی قاصد نے اطلاع دی ہے کہ ملکہ نے مجھے بلوایا ہے آپ آرام سے اپنے کام کیجیے وانگلی میں یہ مجسمہ آپ کی طرف دیکھے بغیر بھی ختم کر سکتی ہوں کل تک یہ تیار ہوگا وہ جھکی اور گارے کو ہاتھوں میں بھرے اٹھی وانگلی کی طرف پش تھی وانگلی ممنونیت سے مسکرایا آپ کا شکریہ شہزادی میری پرانی خواہش پوری کرنے کے لیے شہزادی نے جواب نہیں دیا برامدے کی طرف پشت کیے وہ مجسمے کے اوپر مٹی لیپتی رہی کتنی دیر گزری اسے علم نہ ہو سکا وانگلی کام سے چلا گیا اور وہ مجسمہ بناتی رہی آوازیں البتہ سنائی دی تھی کوئی باہر سے آیا تھا اور برامدے کی طرف آنے کے بجائے راہداری سے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا زینے چڑھنے کی آواز آئی پھر تالیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی بلائی منزل کے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا ہے کوئی ہیولا سا جیسے کوئی دراز قد توانا مرد ہو اور وہ نیچے دیکھ رہا ہو جہاں صحن کے کونے میں وہ کھڑی تھی مخملی چگا پہنے جو شہزادیاں سفر میں پہنا کرتی تھیں اس کی کھڑکی کی طرف پش تھی بالوں پہ ریشمی اوڑھنی لے رکھی تھی اور سر پہ جمے تاج کی پش دکھائی دے رہی تھی چوگے کے آستینوں سے نکلتی سفید باہوں میں سونے اور ہیرے کے کنگن تھے خوبصورت ہاتھوں میں زمرد اور یاقوت جڑی انگوٹھیاں تھیں اور وہ ہاتھ مہارت سے مٹی اور گارے سے چبوترے پہ مجسمہ بنا رہے تھے شہزادی مجسمہ بناتے ہوئے بار بار رکتی تھی گردن ذرا سی موڑتی تھی شکل ابھی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی بس ماتھے کے اوپر تاج کا کونا کن پٹی سے جھلکتا تھا بار بار گردن موڑنے کی خواہش کے باوجود وہ واپس چہرہ پھیر جاتی تھی جیسے واقف تھی کہ اوپر کھڑکی میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے پھر دفتن وہ سر جھکا کے ہلکا سا ہنسی اور گردن موڑی بلائی منزل کی کھڑکی میں کھڑا مرد تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا چہرہ تکان سے لبریز تھا اور بال الجھے بکھرے سے تھے اسے خود کو دیکھتے پا کے وہ مسکرایا اور پھر واپس پلٹ گیا زینے اترنے کی آواز آئی تالیا پلٹ کے اپنا کام کرنے لگ گئی دفتر اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا مگر اطمینان سے مسکراتے ہوئے مجسمہ بناتی رہی شہزادی ادب سے کہا گیا تو اس نے بے نیازی سے چہرہ موڑا توانکو وہ دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے خوشگوار حیرت سے مجسمے کے قریب آیا اور چاروں طرف سے اسے گھوم پھر کے دیکھا میں چھ دن سے جیا میں تھا وانگلی نے گھر آنے سے منع کر رکھا تھا یقیناً تم نے منع کیا ہوگا وہ ستائش سے مجسمے کو دیکھ رہا تھا پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مجسمہ بنانے نہیں آؤ گی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ بلائی منزل کے مکین سے ملنے نہیں آؤں گی تو میری بیوی درست تھی شہزادی تاشا یہاں صرف وانگلی کی دوستی میں آتی تھی وہ گردن جھکا کے مجسمے کا جائزہ لے رہا تھا تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی ایک دم سرخ اینٹوں والے سہن میں کوئی عجیب مردنی سی چھانے لگی آپ کی بیوی درست ہے ایک چور نظر مجسمے تلے زمین پہ ڈالی جو اب برابر کر دی گئی تھی اور جس کے اندر بہت کچھ متفن تھا اور آپ کو مجھے میرا مقام یاد دلانے کے لیے اسرا بیگم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے وہ فیصلہ صرف آپ کے اوپر بھروسہ کر کے لیا تھا آواز میں درشتی گھل گئی ٹھیک کیا تھا وہ ابھی تک مجسمے کو دیکھ رہا تھا انداز بے نیاز سا تھا اس کے لیے صرف آزادی اہم تھی کوئی رشتہ کسی کے احساسات اس سب کے نتائج سب ثانوی تھے اگر آپ نے میرے کام کو سراہ لیا ہو تو پلیز ہٹ جائیے مجھے میرا کام کرنے دیجیے اس پارٹ سے انداز میں بولی تو فاتح نے بس مسکرا کے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا تالیہ کی طرف پشت ہوئی تو اس کی گردن کا نشان اس کی نظروں میں چبھا تالیا کا سانس تھم گیا توانکو آپ نے وہ غازہ اتار دیا اس نے مڑ کے تالیا کو دیکھا اور کندھے اچکائے تمہیں لگتا ہے وان فاتح کسی سے ڈرتا ہے اس کو سر جھٹکا اور برامدے کی جانب چلا گیا وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی ان کے درمیان کچھ بھی نہ بدلا تھا اور جیسے سب بدل گیا تھا میں اگلے تین دن مجسمہ بنانے کے لیے روز آؤں گی کوشش کیجیے گا کہ آپ وہ وقت جیا میں ہی گزارے تاکہ میں آرام سے اپنا کام کر سکوں قدرے خفگی سے اسے پکارا مگر وہ انسونی کر کے اندر جا چکا تھا گستاخ وہ سر جھٹک کے واپس مجسمے کی طرف متوجہ ہوئی یہ تیسرے روز کی بات ہے جب وہ سن باؤ کے گھر سے تھکی ہاری واپس اپنے محل آئی اور اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ایڈم بن محمد بے چین سا وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا میز پہ چند کاغذ رکھے تھے اسے دیکھ کے فوراً سے اٹھا مجسمہ مکمل ہو گیا اپنے سارے رازوں کے ساتھ وہ مکمل ہو گیا وہ مسکراتے ہوئے اندر آئی دروازے بند کر دی اور ایک کندیل بجھا دی روشنی ہلکی ہو گئی اور کمرے کا ماحول پرسراریت میں ڈوب سا گیا تھک گئی کیا وہ جو کچھ اور کہنے لگا تھا اس کا تکان سزا چہرہ دیکھ کے بات روک لی وہ سنگھار میں استکائی اور ننے صندوق سے خوشبودار گیلا رومال نکالا پھر اسے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی میں نے ان معمولی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چرائی نہیں تھی ایڈم میں نے وہ خود حاصل کی تھی جائز طریقے سے سوائے شریفہ کے خطوط کے ان کے لیے بھی آج ایک بھاری رقم اسے ادا کر دی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان خطوط کو چھ سات سال بعد بیچنا چاہتی ہوں مگر وہ خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں کیونکہ یہ خزانہ ہمیں بہت امیر کرے گا میری جائز کمائی کا ہوگا پھر رومال رکھا اور مسکرا کے سنگھار میں اس کے کنارے پہ ٹک گئی ایڈم واپس بیٹھا اور کاغذ سامنے پھیلائے تین چاند والا جزیرہ ملاقہ سے مغرب کی سمت ڈیڑھ دن کی مسافت پہ ہے ہمیں جلد از جلد وہاں جانا ہوگا کچھ نقشے اس کتاب میں تھے اور کچھ میں نے شہر کے کتب خانوں سے اکٹھے کیے ہیں پھر وہ جوش سے کاغذ پہ مختلف مقامات پہ انگلی رکھ کے اسے رستہ سمجھانے لگا دفتر اسے خیال آیا مگر آپ کیسے جا سکیں گی کم از کم تین دن تو آنے جانے میں لگ جائیں گے اس کی فکر مت کرو شہزادیاں رواج کے مطابق شادی سے قبل چند دن شاہی آداب کی تربیت حاصل کرنے جنوبی محل کی طرف چلی جاتی ہے مجھے بھی وہاں جانے کو کہا ہے انکار کروں گی تو راجہ کو شک ہوگا یوں کرتی ہوں کل وہیں چلی جاتی ہوں تم میرے ساتھ آنا وہاں سے ہم سمندری سفر پہ نکل جائیں گے ایڈم کا چہرہ خوشی سے تم تما اٹھا اگر ہم ملاقہ کے لوگوں کی لوٹی دولت واپس لا سکیں تو ملاقہ کو چین سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں چیتالیہ وہ بہت خوش لگ رہا تھا تالیہ بھی مسکرا دی تم تیاری کرو ہم صبح روانہ ہوں گے وہ پرعزم تھی ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ایک مشکل صبح کا آغاز ہونے والا تھا اپنے کمرے میں کرسی میز پہ براجمان مراد راجہ لکڑی کی ننی کشتی میں کیل ٹھونکتا دکھائی دے رہا تھا میز پہ چند آلات اور لکڑی کے باریک ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور وہ مہارت سے اپنا کام کیے جا رہا تھا سامنے ہاتھ باندھے مودب سا عارف کھڑا اگلے حکم کا منتظر تھا شہزادی تاشا جلد جنوبی محل روانہ ہو جائے گی وہ نظریں کشتی پہ جمائے سردواز میں بولا اس کے جاتے ہی تم وانگلی کے اس غلام کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ گے جس کی گردن پہ تمہارے آدمی کو چند دن پہلے وہ نشان نظر آیا تھا ابھی تک میں صرف شہزادی کی وجہ سے خاموش تھا اس کے جاتے ہی یہ کام ہو جانا چاہیے جو حکم جا عارف نے فوراً سے سر جھکایا مراد راجہ مہارت سے کشتی کے اوپر ننا سا باد بان لگا رہا تھا کھڑکی کے باہر گہری مہیب رات اتر رہی تھی خاموشی سے چپ چاپ اس صبح سر خویلی کے سہن میں وہ مجسمہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا کنویں سے پانی کا ڈول نکالتے وقت فان فاتح نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا عجیب لڑکی تھی کبھی کہتی تھی مجسمہ نہیں بنائے گی اور اب چند دن میں یہ اونچا بت تراش کے چلی گئی اسے سنم تراشی پینٹنگز اور ایسی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی مگر یہ مجسمہ وہ اس کو ہمیشہ وہیں دیکھنا چاہتا تھا اس کی زندگی کا ایک حصہ اس مجسمے کو دیکھتے گزرا تھا پانی کا ڈول اس نے برامدے میں رکھا ہی تھا کہ دروازہ بج اٹھا دستک ایسی گرجدار اور خوفناک تھی کہ وہ چونکا پھر تیزی سے راہداری میں آیا اور سامنے دروازہ کھولا سامنے اسلحے سے لیس شاہی سپاہی کھڑے تھے ان کی تلواریں میان سے باہر تھیں فاتح بن رامسن تمہیں بندہ ہارا مراد راجا کے حکم پہ گرفتار کیا جاتا ہے ایک نے گرجدار آواز میں حکم سنایا باقی دو اس پہ جھپٹے اور اسے بازوں سے پکڑ کے گٹنوں کے بل زمین پہ بٹھایا سختی سے اس کے ہاتھ کمر پہ باندھے اور رسی سے باندھ ڈالے شور سن کے وانگلی بستر سے نکل کے فوراً باہر آیا تھا اس کو کیوں لے جا رہے ہو کیا قصور ہے اس کا وہ چلایا گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے فاتح نے چہرہ اٹھایا اور ایک نظر وانگلی کو دیکھا آپ آرام فرمائیے مالک مجھے اپنے سارے قصور معلوم ہے مجھے ان کے ساتھ جانے دیجیے وہ ضبط اور سکون سے نظر آ رہا تھا انہوں نے اس کے کندھے پہ زور دے کے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا ایک آدمی اس کے ہاتھوں کو رسی میں جکڑے جا رہا تھا مگر وانگ لی نے پریشانی سے ان سپاہیوں کی فوج کو دیکھا اور پھر سیاہ گھوڑا گاڑی کو جو سامنے کھڑی تھی قیدی کو لے جانے کے لیے تیار مالک اس نے مسکرا کے وانگلی کو مخاطب کیا سپاہیوں نے اسے جبرن اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگے جب میں نے کہا تھا کہ میں بادشاہوں اور رئیسوں کے ساتھ بھی گھوما ہوں اور محلوں میں بھی رہا ہوں تو میں نے درست کہا تھا وان فاتح نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی بندہ سے ملنے سے ڈرتا ہے آپ فکر مت کیجیے مراد راجہ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ملاقات میری مرضی اور خواہش سے ہو رہی ہے وہ اس سے گاڑی کی طرف سے جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتا گردن موڑے اپنے مالک کو مسکرا کے تسلی دے رہا تھا فربھا چینی سفارتکار بس سر پہ ہاتھ رکھے اسے جاتے دیکھ رہا تھا اس کا غلام آج اسے پہلی دفعہ آزاد لگا تھا سنہری دھوپ نیلے سمندر کی سطح پہ چمک رہی تھی تہدے نگاہ پانی پھیلا تھا جو پرسکون اور شانت تھا اور بڑے وقار سے اپنے سینے پہ ایک وسیع و عریض کشتی کو اٹھائے ہوئے تھا کشتی کا بادبان ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا وہ کوئی عام کشتی نہ تھی خوب اونچی اور چوڑی کشتی جس کے تہ خانے میں کمرے بنے تھے اور وہاں شریفہ سامان جوڑتی دکھائی دے رہی تھی زینے چڑھ کے اوپر آؤ تو کشتی کا یہ کھلا سا عرصہ جس کے دونوں کونوں میں تیر کمان اور اسلحے سے لیس سپاہی چوکنے کھڑے سمندر کو نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے ابھی پانی میں کوئی ہلچل مچے تو ان کے تیر مدافعت کے لیے تیار تھے عرشے کے وسط میں لکڑی کے پھٹے لگے تھے تالیہ وہاں بیٹھی تھی اس نے شہزادیوں کے لباس سے برق سیاہ پاجامہ قمیص پہن رکھی تھی اس کے اوپر سیاہ چگا تھا جو ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا سرد ہوا سے چگے کی ٹوپی بار بار پیچھے گر جاتی اور کانوں پہ ہوا لگنے لگتی یہ تمام سپاہی آپ کے اعتبار کی ہے نا ایڈم سامنے والے پھٹے پہ بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ جو دور تک پھیلے سمندر کو دیکھ رہی تھی چونک کے گردن موڑی ایڈم کافی آرام دہ نظر آ رہا تھا کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ چوگا پہنے اس نے سردی سے بچنے کو مفلر بھی کانوں کے گرد لپیٹا تھا ہاں میں نے ان کی وفاداری فی الحال تو خریدی ہوئی ہے اور ہم ان کے بغیر سفر نہیں کر سکتے تھے مراد راجہ نے اس جزیرے پہ اپنا سنا یوں تو نہیں چھوڑا ہوگا پوری فوج تعینات کر رکھی ہوگی ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ان سب کی ضرورت ہے پھر اس نے کھوجتی نگاہوں سے سمندر کو دیکھا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے بس اب ہم قریب ہیں ایڈن نے افق کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا تو وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی یہ کہاں سے سیکھا تم نے کیا یہ نقشے پڑھنا سمندر میں رستے تلاش کرنا آپ بھول رہی ہیں میں فوج میں تھا اور وہاں یہ سب سکھاتے ہیں وہ جواب میں کچھ تیکھا کہنے لگی مگر پھر ارادہ بدل دیا اور دوستانہ انداز میں سے مخاطب کیا تم واپس جا کے کیا کرو گے ایڈم دھیما سا کر آیا آپ کو واپس جانے کا جتنا یقین ہے اتنا مجھے نہیں ہے چیتالیہ لیکن اگر میں واپس گیا تو اس نے سوچنے والے انداز میں سانس اندر کھینچی تو میں کسی سیکیورٹی کمپنی میں اپلائی کروں گا اور کہیں گارڈ بھرتی ہو جاؤں گا اس سے بہتر جاب مجھے نہیں ملے گی کیونکہ نہ میری تعلیم ہے نہ تجربہ تجربہ تو یہاں تم نے بہت حاصل کیا ہے مگر یہ تجربہ وہاں میرے کس کام آئے گا وہ دوسری دنیا ہے چیتالیہ اس نے یاد دلایا پھر قدرے ٹھہر کے بولا اور آپ آپ کیا کریں گی میں وہ پرجوش انداز میں مسکرائی میں سب سے پہلے اس خزانے کو کھود کے نکالوں گی پھر تھوڑا سا بیچوں گی اور ایک گھر خریدوں گی جزیرے پہ محل جو آپ کا خواب تھا تالیا کا منہ بن گیا ہرگز نہیں بہت دیکھ لیے جزیرے اور بہت دیکھ لیے محل اب مجھے کسی رونق ہجوم والی جگہ پہ گھر لینا ہے جہاں مارکیٹ ریسٹورانٹس اور ٹریفک کا شور ہنگامہ ہو کیل کے بالکل وسط میں ایک علاقہ ہے جہاں کیل نہیں ایڈم وہ آہستہ سے بولی میں کہیں دور چلی جاؤں گی کسی دوسرے ملک اور نئی زندگی شروع کروں گی وہ بس اسے دیکھ کے رہ گیا یعنی آپ یہ طے کر چکی ہیں کہ وان فاتح واپس جاتے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے انہوں نے مجھے اپنایا ہی کب ہے اور ظاہر ہے وہ چھوڑ دیں گے ویسے بھی میں اتنی باوقار ہوں کہ کسی کے بس نام کے سہارے پہ زندگی نہیں گزاروں گی نخرے سے سر جھٹکا لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ چھوڑے ان کو آپ سے محبت ہو جائے ساری تلخیاں سارے خواب سب بھول جائے اور وہ ایک دنیا سے ٹکر لے کے آپ کو اپنا لے میں چور تھی جھوٹی تھی لوگوں کو لوٹتی تھی مگر گھر توڑنے والوں میں سے نہیں تھی ایڈم میں ان کے بیوی اور بچوں کی زندگی کبھی خراب نہیں کروں گی اسے جیسے اس بات پہ دکھ ہوا تھا اور یہ شادی یہ میری مرضی سے نہیں ہوئی یہ ان کی ایما پہ ہوئی ہے داتن ہوتی تو کتنا ہنستی بڑے دن بعد آج وہ یاد آئی تھی مگر پھر اس نے یاد کو جھٹک دیا اچھا ٹھیک فرض کیا انہوں نے آپ کو جاتے ساتھ ہی تنسیخ نکاح کے کاغذات پکڑا دیے اس کے بعد کیا کریں گی آپ لہروں کے شور کو سنتے چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے تعلیم تو میری بھی خاص نہیں ہے مگر تجربہ بہت ہے میں پینٹ کروں گی اور آرٹ ورکس بناؤں گی اس خزانے سے امیر بھی ہو جاؤں گی دنیا گھوموں گی نئے دوست بناؤں گی اور پرانے دوستوں سے بہت دور جانا چاہتی ہیں آپ وہ اداسی سے پرانے دوست بھی تو اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے تم سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ گے میں آرٹسٹ اور وان فاتح وہ تو وزیر اعظم بنیں گے دونوں ایک ساتھ بولے اور پھر ہنس دی نیلا سمندر بھی ان کے ساتھ ہنسا تھا کیا آپ ملاقہ کو مس کریں گی چیتالیہ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا چاروں طرف گویا نیلی چادر سی بچھی تھی جس پہ وہ تیر رہے تھے یہاں ہے ہی کیا جس سے میں کیا محترمہ یہاں آپ شہزادی ہیں حکم چلاتی ہیں بے پناہ طاقت کی مالک ہے اور وہاں آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھی روم دھار دھار کے نوکریاں کرتی تھی تالیا نے برہمی سے اسے دیکھا زیادہ تنس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میری خوش اخلاقی ایکسپائر ہو جائے گی ایڈم کے چہرے کے زاویے فوراً سیدھے ہوئے تالیہ تفاخر سے مسکرائی مگر بجائے تعظیم پیش کرنے کے وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تالیہ نے چونک کے گردن موڑی سامنے سبز سی لکیر دکھائی دے رہی تھی اور وہ کوئی جزیرہ سا تھا یہی ہے یہی ہے تین چاند والا جزیرہ وہ جوش سے کھڑا سپاہیوں کو ہدایت دینے لگا کشتی کو اس طرف لے جاؤ وہ بے چینی سے اٹھی اور آسمان کو دیکھا شام ڈھلنے کے قریب ہے ہمیں چاند نکلنے کے وقت تک اس جگہ پہ پہنچ جانا چاہیے پھر چگہ سنبھالتی آگے بڑھی اور سپاہیوں کے سر پہ جا رکی جزیرے پہ کچھ ضرور ہمارا منتظر ہوگا وہ بلند آواز میں بولی اور سب رک کے اسے سننے لگے سپاہی فوج مقامی لوگ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر تم لوگ تم پوری جان فشانی سے لڑو گے یاد رکھو ہم نے زندہ واپس جانا ہے وہ سب لے کر جس کے لیے ہم آئے ہیں واپس پہنچ کے نہ صرف میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گی بلکہ تمہیں آزاد بھی کر دوں گی وہ پورے کچ سے کھڑی ان سے مخاطب تھی ہوا سے چوگا پھڑ پھڑا رہا تھا اور ٹوپی پیچھے کو ڈھلک گئی تھی لیکن اس سے پہلے تم لوگوں کو لڑنا ہوگا اس جزیرے اور اس کے آسیبوں سے تمہیں لڑنا ہوگا اپنی شہزادی کے لیے لڑو گے نا آپ ہمیں ہر امتحان میں پورا پائیں گی شہزادی ایک سپاہی جوش سے بولا تو وہ مسکرائی اور گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا سارے خزانے ساری جابز تعلیم ایوارڈز انسان جو کچھ بھی حاصل کر لے ہر چیز ایک طرف اور طاقت اور حاکمیت ایک طرف ہے ایڈم ہاں شاید اس چیز کو میں مس کروں گی ایڈم بس مسکرا دیا وہ دونوں اب ساتھ ساتھ کھڑے تھے کشتی تیزی سے تیرتی ہوئی جزیرے کے قریب جا رہی تھی تالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہاں کیا ان کا منتظر ہوگا کوئی آسیب کوئی فوج سلطنت محل پہ شام اترتی دکھائی دے رہی تھی اور اونچی دیواروں پہ لگی کندیلیں جلنے لگی تھیں غلام اور کنیزیں نظم و ضبط سے سارے کام نمٹاتے پھر رہے تھے ایسے میں محل کی ایک اونچی بالکنی میں ملکہ یان سوفو کھڑی نظر آتی تھی سینے پہ بازو لپیٹے وہ تاج اور زیورات سے لدی پھدی مسکرا کے نیچے دیکھ رہی تھی بڑے دن بعد وہ اتنی پرسکون نظر آ رہی تھی اتنے پریشان کیوں ہو وانگلی اس کا مخاطب چینی سفارتکار عقب میں کھڑا تھا چہرہ بے چین اور اداس لگتا تھا ملکہ عالیہ مراد راجہ نے میرے غلام کو گرفتار کر لیا ہے مجھے یہ سوچ کے خوف آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا خوف کی بات نہیں ہے وانگلی وہ پرسکون سی دور نیچے پھیلے باغات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جلد یا بدیر یہ تو ہونا ہی تھا بندہ ہارا اس کو قید کر کے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ دکھ کی بات ہو سکتی ہے مگر خوف کی نہیں مراد راجہ کو اس نکاح کا علم ہو گیا تو علم تو ہونا ہی تھا مگر میرا نام نہیں آئے گا اور تم سفارت کار ہو تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور فاتح اور شہزادی تاشا یہ ان کا مسئلہ ہے بھلے مراد اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے یا گستاخ غلام کی گردن اتار دے ہر صورت میں سلطان تک خبر پہنچ جائے گی کہ شہزادی تاشا کسی کی منقوہ ہے میرا مسئلہ یہیں تک تھا وہ ختم ہو جائے گا وہ ہولے ہولے اپنے کان سے لٹکتے بندے پہ انگلی پھیر رہی تھی واقعی ہمارا مسئلہ تو ہر حال میں ختم ہو جائے گا وانگلی نے گہری سانس بھری پھر جیسے اسے ملال ہوا مگر مجھے فاتح کے لیے دکھ ہو رہا ہے ملکہ اس کی پریشانی روشن تھی وہ قید خانے کا ایندھن نہیں بن سکتا میں نے کہا نا خوف کی بات نہیں ہے دکھ کی ہے جب میں نے سنا تھا کہ چین کے پہاڑوں پہ ایک سرخ دھاریوں والے نایاب پرندے کی نسل ختم ہو رہی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں تب چھ برس کی تھی مجھ سے کتنے دن کھانا نہیں کھایا گیا میرا دل دکھ گیا تھا مگر چہرہ وانگلی کی طرف پھیرا کھلے دل سے مسکرائی دل کی یہی تو اچھی بات ہے اس کے دکھ در تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں بس تاج سلامت رہے دل میں بہت جگہ ہے وانگلی بجا فرمایا ملکہ اس سے اتفاق کرنا لازم تھا ستائیدی انداز میں وانگلی نے سر کو خم دیا وہ واپس نیچے باغات کو دیکھنے لگی لالی لگے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی کے دربار کے دروازے بند تھے اور وہاں مسلح پہرے دار کھڑے تھے سامنے سے دو سپاہی فاتح کو اپنے آگے چلاتے لاتے دکھائی دیے اس حال میں کہ اس کی ہتکڑیوں سے بندھی زنجیر پیروں کے گرد لپٹی تھی اس کی شیف بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا بس نظریں گھما کے در و دیوار کا جائزہ لیتے قدم اٹھا رہا تھا ایک سپاہی نے بازو سے جبرن دھکیلنا چاہا تو فاتح رک گیا اور ایک ٹھنڈی نظر اس پہ ڈالی میں خود چل سکتا ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ کوئی روک تھا یا کیا سپاہی نے اس کی کوہنی چھوڑ دی وہ گردن اٹھائے سیدھ میں دیکھتا آگے بڑھتا گیا زنجیریں تھامے سپاہی اس کے ہمراہ چپ چاپ چلتے آئے پہرے داروں نے دربار کا دروازہ کھولا تو فاتح نے سامنے دیکھا طویل سا دربار تھا درمیان میں لمبا سرخ قالین بچھا تھا جو آخر میں چبوترے تک جاتا تھا اور چبوترے کے اوپر تخت رکھا تھا جس پہ مراد راجہ براجمان تھا شاہی کبا دائیں بائیں پھیلا رکھی تھی ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھا تھا اور دوسرا شہانہ انداز میں پہلو میں پڑا تھا ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سے آبال کندھوں کو چھو رہے تھے اپنی اکابی چمکدار آنکھیں وہ اس قیدی پہ جمائے ہوئے تھا جو سفید کرتے پاجامے میں ملبوس زنجیروں میں بندھا سامنے سے چلا رہا تھا قدرے بڑی ہوئی شیف چھوٹے بال جو ملاقہ میں غیر معمولی لگتے تھے کیونکہ مردوں اور عورتوں سب کے بال لمبے ہوتے تھے اور چھوٹی آنکھیں جو مراد پہ جمی تھی وہ پہلی نظر میں ہی مقامی باشندہ نہیں لگتا تھا سامنے آؤ مراد نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا آواز کھردری اور روبدار تھی فاتح سرخ قالین پہ ننگے پاؤں آگے چلتا آیا سپاہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے یہاں تک کہ وہ چبوترے کے این سامنے آ رکا تو تم فاتح ہو اور تم مراد ہو مراد راجا وہ اسی کے انداز میں بولا تو چبوترے کے نیچے دربان کی طرح کھڑے فاتح نے گھر کا تم اس وقت ملاکا سلطنت کے بندہارا مراد راجہ کے دربار میں کھڑے ہو ادب سے بات کرو ہمارے زمانے میں ادب اتنا ہی ہوتا ہے بس ان لمبے لمبے القابات خطابات سے نہیں پکارتے لوگوں کو بھلے وہ ملک کے سربراہی کیوں نہ ہو صرف ان کا نام لینا کافی ہوتا ہے پھر نظریں گھما کے عارف کو دیکھا مگر خیر تم ہمارے زمانے سے واقف نہیں ہوگے وہ تمہارے ملاقہ سے بہت مختلف ہے اور تم لوگ باہر جاؤ عارف نے تیزی سے سپاہیوں کو مخاطب کیا وہ فوراً باہر نکل گئے فاتح نے ہلکا سا مسکرا کے مراد کو دیکھا جو تخت پہ بیٹھا ہنوز اسے دیکھ رہا تھا تو صرف تمہارا یہ دربان تمہارے شکار بازی کے رازوں سے واقف ہے اچھی بات ہے کوئی رازدار ہونا چاہیے ورنہ سب سے زیادہ تنہائی تخت پہ بیٹھنے والے کے مقدر میں ہوتی ہے راجا اور تم کیا جانتے ہو تخت پہ بیٹھنے والوں کے بارے میں مراد اس پر سے ایک لمحے کو بھی نگاہ نہیں ہٹا پا رہا تھا عجیب بے خوف سا آدمی تھا میں اپنے ملک میں ایسے ہی لوگوں میں سے تھا کیا تالیہ نے نہیں بتایا وہ ذرا سا مسکرا کے بولا میں اپنے ملک کا بندہ ہارا بننے والا تھا مراد راجا تاشا سے کیا تعلق ہے تمہارا مراد نے اگلا سوال داغا تالیہ کی میری بیوی سے شناس آئی تھی اس نے میری بیوی کی تصویر بنانی شروع کی تو ہمارے گھر میں اس کا آنا جانا ہوا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک خزانے کی کھوج میں ہے اس خزانے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے وقت کا دروازہ پار کیا اور میں صرف اس کو روکتے روکتے ساتھ آ گیا اور تم اسے کیوں روکنا چاہتے تھے کیا تالیہ نے تمہیں نہیں بتایا مراد کہ وہ اس دنیا میں کیا تھی کیا تھی فاتح ہلکا سا مسکرایا وہ نیچے کھڑا تھا اور مراد اوپر بیٹھا تھا مگر دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پہ جمی تھی وہ ایک چور تھی بہروپ بدل بدل کے لوگوں کو لوٹنے والی اس سے قائل کرنے کا فن آتا تھا وہ لوگوں سے اپنے مطلب نکلوا لیتی تھی اور اسے مال و زر سے بہت محبت تھی اب بھی ہے لیکن اس سفر نے اسے بدل دیا ہے وہ واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے خود کو بدلنا ہے ہم مراد تمسخر سے مسکرایا انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا غلام فاتح اور وہ واپس نہیں جانا چاہتی کیا تمہیں معلوم نہیں اس کی سلطان مرسل شاہ سے شادی ہو رہی ہے تمہاری دنیا میں کی گئی شادی کی ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی مراد راجہ تمہیں مجھے اور تالیہ کو واپس بھیجنا ہوگا میں تمہارے کہوا خانے کے لوگوں جیسا نہیں ہوں جو تمہاری تقریر سے متاثر ہو جاؤں گا ویسے کیوں کرتے ہو تم وہاں تقریریں یہ فطرت ہے میری انسانوں کو کسی جابر حکمران کا غلام بنے نہیں دیکھ سکتا اور پھر تمہاری نظروں میں آنا چاہتا تھا کافی دیر لگی تمہیں میری گردن کی مہر سے مجھے پہچانتے پہچانتے تمہیں کیا لگتا ہے مراد راجا یہ ملاقات تمہاری خواہش سے ہو رہی ہے ہوں ہوں تمہاری بیٹی نے مجھے ایک کام سکھا دیا ہے چال ایسی چلنی ہے کہ دوسروں کو لگے یہ اس کا اپنا منصوبہ تھا اور میرا منصوبہ یہ ہے کہ تم اب کبھی دوبارہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے تم اپنے ہاتھوں سے ہمیں چابی دو گے مراد راجا تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا تم کہہ رہے ہو کہ تم مستقبل سے واقف ہو میں ماضی سے واقف ہوں راجا وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اس کا انداز ٹھنڈا اور شانت تھا میں نے تمہاری بات سن لی فاتح اب میری بات غور سے سنو مراد کوہنی گھٹنے پہ رکھے آگے کو جھکا تم بندہ ہارا ہوگے اپنے ملک کے یہاں تم صرف ایک غلام ہو اور جلد ایک بھولی بسری داستان بن جاؤ گے مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو مگر میں تمہیں اپنی بیٹی یا اس کی زندگی کے قریب بھی برداشت نہیں کروں گا تم اب قید میں رہو گے اور تمہیں دوبارہ تب بلایا جائے گا جب مجھے لگے گا کہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو اس لیے عارف کو اشارہ کیا اسے لے جاؤ جانتے ہو میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے مراد آجا عارف سپاہیوں کو آواز دینے لگا تھا کہ وہ بولا میں سچ بولتا ہوں اور تمہارے ساتھ بھی میں نے صرف سچ بولا ہے مجھے قید کیوں کر رہے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے تم وانگلی کے غلام ہو اور وہ ملکہ کا آدمی وہ دونوں بھی جلد نیس تو نابود ہو جائیں گے اس لیے تم ملکہ آج سے بتیس سال بعد مرے گی وہ بھی سرخ پھوڑے نکلنے سے الفاظ تھے کہ کیا راجہ مراد سن ہو گیا عارف اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا زنجیروں میں جکڑا قیدی گردن اٹھائے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا ملک بدر ہونے کے بعد ملکہ گمنامی کی زندگی اختیار کر لے گی اور کئی سال ایسے ہی گزار دے گی پھر آج سے بتیس سال بعد چین کے ایک پرانے محل میں اسے موت آئے گی ملک بدر عارف بڑبڑ بڑھایا وہ ملک بدر کی ہوگی جب مرسل شاہ کے خلاف گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کر دیں گے اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا تخت الٹ دیں گے تو وہ ملک بدر کر دی جائے گی مرسل کا المناک ناک انجام ہوگا منصور شاہ اگلا حکمران بن جائے گا اور پدوکا راجہ اس کا بندہ ہارا ہوگا اگلے پچاس سال سے زیادہ پدوکا راجہ ملاکہ سلطنت کا بندہ ہارا رہے گا اس دوران دو یا تین سلاطین بدل جائیں گے مگر بندہ ہارا ایک ہی رہے گا یان سوفو کا باپ اگلے دس سال حکومت کرے گا اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو شاہ چین نامزد کر کے مر جائے گا اور اس کا بڑا بیٹا عارف فورن بولا مراد پتھر ہوا سن رہا تھا اس کا بڑا بیٹا تو اب تک مر چکا ہوگا اس مہینے کی چار تاریخ کو اس نے تعاون سے مر جانا تھا نہیں مراد چونکا تم جھوٹ بول رہے ہو وہ پچھلے ماہ ملاقہ آیا تھا بھلا چنگا تھا اور دس دن پہلے اس کا خط بھی آیا تھا تم میرے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو فاتح مگر میں راجا راجا عارف کھنکارا تو مراد نے چونک کے اس سے دیکھا ابھی ایک گھڑی قبل چین سے خط موصول ہوا تھا گزشتہ ہفتے ملکہ یان صوفو کا بھائی واقعی تعاون سے مر گیا ہے سب سے پہلے میرے آدمی نے خبر دی ہے ملکہ کو خود ابھی خبر نہیں ملی میں آپ کو غلام سے ملنے کے بعد بتانا چاہتا تھا عارف نے آہستہ سے بتایا مراد کی رنگت سفید پڑنے لگی اس نے بے یقینی سے قیدی کو دیکھا جو اسی طرح کھڑا تھا عام سا انداز بے نیازی سی بے نیازی مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور زینے اتر کے نیچے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تاریخ کی کتابوں میں میں نے تمہاری ساری داستانیں پڑھ رکھی ہیں مراد راجہ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا انجام کیسا ہوگا وہ الفاظ روح کھینچ لینے والے تھے سانس روک دینے والے تھے جیتے جی مار دینے والے تھے مراد راجا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کس زمین پہ موت آئے گی مراد پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا فاتح نے چند لمحے انتظار کیا پھر لب کھولے ایک دن آئے گا مراد جب تم ملاقہ کے شہر کے چوک میں بس وہ دھاڑا بس میں نہیں جاننا چاہتا کہ میرا کیا ہوگا میں اپنی موت کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا سارے سائے جو اس کے چہرے پہ آئے تھے وہ اب گزر چکے تھے وہ رات سنبھل گیا تھا اور اس کے چہرے کی سختی میں اضافہ ہو گیا تھا درست فرمایا راجا کوئی انسان نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کون سی زمین پہ مرے گا میں خود بھی نہیں پھر عارف کی طرف دیکھا میں واپس قید میں جانے کے لیے تیار ہوں جلد تم لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی تب مجھے باہر لے آنا وہ اپنے تیے ملاقات ختم کر چکا تھا مرنے ہی لگا تھا کہ مراد پکار اٹھا اور تاشا میری بیٹی اس کا کیا ہوگا اس کی آواز میں کچھ تھا جو فاتح مڑتے مڑتے رکا اور اس کی طرف گھوما پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا میری ایک بیٹی تھی مراد جو پہاڑوں میں کھو گئی تھی میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں ایسا سوال پوچھنا چاہیے مجھے بتاؤ میری بیٹی کا کیا ہوگا وہ مسترب ہو گیا تھا وان فاتح نے گہری سانس لی اور جب بولا تو اس کی آواز مقبوم تھی شہزادی تاشا تاریخ کا ایک خوبصورت اور مضبوط کردار تھی جس کی داستان بہت مختصر تھی اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے جس کے باعث اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے مگر آخر میں وہ ٹھہرا آخر میں اس کا انجام بھی افسوسناک ہوا تھا کیا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کیا لکھا ہے تمہاری تاریخ کی کتابوں میں وہ بے چین سا ہوا مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو ہونے سے روک سکوں وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا وہ رات کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا